اپنے اساتذہ اور اپنے فقا کے سامنے مجھے سبق سنانے کی سہارت ابھی ہو رہی ہے جہاں تک نظر کی بنیاد پر ان تعلیمی کلمات کا سوال ہے جو ابھی ہمارے وزیر سلمان صدر محترم ایک چھوٹے اور چھوٹے مہمان کے بارے میں نمبر رہے ہیں تو میں کی تردید کرنے کے بجائے صحیح صفائی کرنے کے بجائے ایسے مقدار پر اپنے بزرگوں کے معمول سے استفادہ کرتے ہوئے ایسے موقع پر جو کوئی مخلص کوئی اللہ کا نیک بندہ خصوصاً کوئی عالم الدین کوئی اچھے کلمات اپنے بارے میں کہہ رہا ہو تو میں اسے دعا سمجھ کر دل دل میں آمین کر دیا کرتا آپ سے درخواست ہے کہ آپ ایک ایک امید کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ان انتظامات کو میرے حق میں دعا بنا دے اور اللہ تعالیٰ ایسا بنا تو فرما رہے نہ ایسا بنا دے اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے خود کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فرض سے بلا استحکام بلا طلب خیر امت کا فرد بنا ہے ایک عظیم منصب ہے جو اللہ نے اپنے فرض سے بغیر استحکام بلے ضلع طرف ہمیں عطا فرمایا ہم میں سے کسی نے اپلیکیشن نہیں دی تھی ہمارے والدین نے بھی کوئی درخواست نہیں دی تھی کہ اللہ ہمیں ہمارے یہاں مسلمان پیدا کیجیے بچہ یا ہمیں ایمان پکایا پیدا کیجیے ہم میں سے کسی نے کوئی درخواست نہیں دی یہ اللہ کا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر امت کا عظیم منصب ہمیں عطا فرمایا اس منصب کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی دی بلکہ سرداری اجمیر مومنی حضرت عمر خطاب کو مشہور اشار نے نقل کیا ہے کہ تمہاری سرداری شرطوں کے ساتھ مشروط ایسی سرداری نہیں ہے یہ امت کا جو مطلب ہے یہ شرطوں کے ساتھ مشروط ہے اگر سرداری چاہتے ہو تو یہ شرط کرو کے اللہ رحمۃ اللہ نے قائد شریفت استدلال کر کے اپنے خاص شاگرد رشید ادر شاہ محمد راشد صاحب کو ایک مختوب میں یہ بات تحریر فرمائی ہے کہ قرآن مجید کی زائد شریفہ میں خیر امت کے ہر فرد کا تعارف اس کا عہدہ اس کا منصب اس کا مشغلہ اور پیشہ طاقت قرار دیا ہے اللہ کی کائنات کا سب سے محترم منصب نیامت رسالت کا منصب اب اگر کوئی مسلمان اپنے روزگار سے تعارف کراتا ہے شہزر نے بھی وہی بات لکھی ہے کہ یہ تعارف ہے جیسے کوئی بادشاہ وقت یہ تعارف کرا ہے کہ میں جاروں کشو جھاڑو لگانے والا بکیل یہ تعارف کرا ہے کہ میں میں جو ہے پوچھی ہوں جوتے گھڑنے والا کوئی کہے کہ شاید سورت کے علاقے کا میں سب سے بڑا پراپرٹی ڈیلر ہوں تو بس یہ بات کہے کہ جب سورت کا سب سے بڑا کہ بات بتا ہے یہ ہمارا منصب یہ ہمارا عہدہ قرآن نے طے کیا ہے کہ یعنی ہمیں یہ سرداری کا منصب خاص ذمہ داری کے ساتھ دیا گیا ہے اللہ کا خاص فضل انتخاب ہے سلیکشن ہے خیر امت کا بس نتم نبوت کا فیصلہ کر کے اللہ تعالیٰ نے عطا کو بڑھانے کے لیے عطا کو ہمیں نوازنے کے لیے صدر نبوت کا فیصلہ کیا ہے عطا کو روکنے کے لیے نہیں ہوا ہے یہ اس بیس پر بھی نہیں ہوا ہے کہ کسی کے ذہن میں ہے کہ نبوت کا کوٹا جو ہے اسٹار ختم ہو گیا تھا اللہ کے یہاں راشد کی دکان میں پلیٹ لگا دی جاتی اسٹاف ختم ہو گیا اسٹاف ختم نہیں ہوا تھا اللہ کے یہاں نبوت کا ساری دنیا کے لوگوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار کی نبوت فرمانا چاہیں اللہ اللہ کے خزانے نبوت میں قطرے کی کمی آنے والی یہ ہمیں نوازنے کے لیے فیصلہ تھا جس کے لیے میں نبوت کا اعلان ہے یہ بالکل ایسا تھا کہ بی ایڈ ڈی ایڈ تدریب المعلمین کی کلاسز کا اختتام ہوتا ہے آخری درجے میں آ کر استاد اعلان کرتا ہے کلاسز ختم ہو گئی درجہ ختم ہو گئی اس کا مطلب یہ نہیں تعلیم ختم ہو گئی بلکہ پورے درجے کے طلبا کو استاد بنا دیا گیا استادی کی صنعت دے دی گئی منصب دے دیا گیا یہ جو کام پہلے نبی کیا کرتے تھے وہ کام ہو ہمیں دیا گیا میرا پر قدم فرمایا کرتے تھے کہ ہر نبی کی بحثت کا ایک امتیاز خصوصیت ہوتا ہے ہمارے نبی کی بحثت کا امتیاز یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایک امت محبوس ہوئی پہلے نبیوں کے ساتھ اور نبیوں کے بعد نبی آئے کرتے تھے اب آپ کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت کے بعد آپ کے ساتھ ایک امت محبوس ہوئی ہے جو کام نبی کیا کرتے تھے وہ دیا گیا ہے ہمارا منصب ہمارا عہدہ ہمارا خاندانی ہے شاہ صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ مومن کو جہاں پیدا کیا جاتا ہے روزگار کے باہانے منتقل کیا جاتا ہے حتیٰ کہ جیل میں قید کیا جاتا ہے اس کو جو صلاحیتیں دی گئی ہیں علم دیا گیا قوت دی گئی افراد دیے گئے مال دیا گیا اس کے اوپر ناس نے ناز کی مقصدیت کے لیے امانت کے طور پر دی اس کی اپنی نہیں کام کے لیے دیے گئے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے دی گئے مومن کی جو چیز ہے وہ انسانیت کی رفا رسانی اور پیرپائی اور یہ دعوت کے لیے دی گئی اور صورت حال یہ ہے خاندانی پیشہ ہے خاندانی کار ہے ہوتا ہے نا کام کا ہمارا جو کام ہوتا ہے کسی کا پیشہ ہوتا ہے دندا ہوتا ہے تو ننے ننے بچے ماں کی گود میں اس پیشے کی بہت سے حصے کو سیکھ کر آیا کرتے ہیں صورت حال ہوتی بڑائی کا بچہ ہے وہ اگر جو دوسرے لوگ بہت دنوں میں جو چیزیں سیکھتے ہیں وہ ذرا پاؤں چلنے کے لائق ہوتا ہے تو چھوٹی موٹی گاڑیاں اور گڈولے بنا لیا کرتا ہے جس لائن کا بھی آدمی کا زندہ باپ دادوں کا پیشہ یہ ایسے چیز ہوتی ہے تو یہ ہمیں پیشہ اور ہمارا مشغلہ ہمارا منصب بنا کر دیا گیا ہے لیکن ہماری صورتحال یہ ہے ہمیں اس کام میں جو خاندانی پیشہ ہوتا ہے بڑے بڑے جو خطرناک خاندانی پیشے ہوتے ہیں ان میں ننے ننے بچے ایسے کرتب دکھاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا نٹوں کو تماشا دکھاتے ہیں رسی باندھ کر ذرا ذرا سے بچے جس کو بڑا دوسرا آدمی دیکھ کر ڈر لگتا ہے کہ جانور کھیلنا ہے رسی پر اتنا ایسے چلتے ہیں مش مش کرتے ہیں اور جانور ہتھیلی میں لے کر ذرا سے آتا رہے یہ تو ان کا خاندانی کار ہے لیکن ہمارے ہاتھ صورت یہ جو اور وہ پھر چھٹائے نہیں چھٹتے وقت بعض وہ پیچھے جو ذلت کی ضمانت سمجھے جاتے ہیں اور ذلت کی علامت سمجھے جاتے ہیں خاندانی اگر ہوتے ہیں تو چھٹائے نہیں چھٹتے ہم نے دیکھا ہے جو فقیر قوم بہت سے لوگ مانگنے والے ہوتے ہیں کئی دفعہ میں نے بہت کوشش کی کچھ بچوں کو پکڑا چوراہے پر سے ان کے والدین کے پاس لے گیا بھائی اس بچے کو پڑھائیں گے بھی اچھے نئے کپڑے بنائیں گے سارے خرچ برداشت کریں گے اور پھر یہ جب بڑا عالم بن جائے گا اور بڑا اسکالر بن جائے گا تو اس کو ہم سعودی عرب میں ملازمت دلوائیں گے یہ تک لالچ دی ایک دو دن آئے پڑھا اور پھر مدرسے سے بھاگ کے پھر بھاگنے لگے کچھ بادی ہوتی کلا کرنے والے ان کو بہت ہمارے ساتھی کچھ کوشش کر رہے ہیں لگائی ہوئی ہے ہم نے تو وہ جھوٹ جا رہے ہیں لیکن وہ پیشہ جو بالکل مانگنا کھانا کتنی ذلت کی بات ہے وہ پیشہ جو ذلت کی علامت ہے لیکن خاندانی پیشہ ہے وہ چھٹائے نہیں چھٹ رہا اور یہ پیشہ ہمیں عزت کی علامت اور ضمانت دے کر خیریت خیر امت عزت کی علامت اور ضمانت بنا کر ہمیں دیا گیا ہے اور ان سے کرائی نہیں کیا جا رہا اس صورت ہے وہ تو چھٹائے نہیں چھٹتا یہ ہوتا ہے عجیب جی مسئلہ ہے پہلی ہے اس کو جو ہے بوجھ کر کی ضرورت ہے بالکل ایسا بنا دیا ہم نے بہت مشکل ناممکن کام یہ کہتے ہیں ہماری ایک جماعت ہمدرد میں پہنچی جامعہ ہمدرد میں وہاں جو ہے وہ جماعت جامع مسجد میں تربیت کے لیے ٹریننگ کے لیے گئی وہاں کی ایک جماعت کے ہمارے ذمہ دار میرے دوست ہیں بہت ہی بڑے عہدے پر فائز ہیں انہوں نے جماعت کا تعارف کرایا کہ ایک ایسی مبارک جماعت ہماری مسجد میں آئی ہے جس نے ایک ناممکن کام کو ممکن بنا دیا ناممکن کام ناممکن کام کر دیا کتنا خطرناک ہے ماحول بالکل مخالف ماحول مشکل ماحول اتنے مشکل کام جو لوگ مشکل کہتے ہیں اسے خطرناک کہتے ہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جٹنا ہے اس لیے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم دین دین آسان ہے یہ دین فطرت بھی ہے جمہور اتفاقے کی ذمت پر سب سے پہلے عائد ہونے والا فریضہ دعوت جو سب سے پہلے فطری طریقہ یہ ہوتا ہے سب سے آسان چیز ذمہ داری پہلے ڈالی جاتی ہے پڑھانے میں کوئی کام کرنے میں سب سے آسان چیزیں پہلے جو ہے نافذ کی جاتی ہیں اگر سب سے مشکل چیز پہلے ناممکن چیز پہلے ڈال دی گئی تو نہ دین فطرت ہے نہ دین آسان ہے ایسا مشکل ہے خطرناک ہے مخالف ماحول ہے اکثر کہیں جانا ہوتا ہے سب سے پہلے اس اتنے مخالف حالات میں آپ یہ کام کر رہے ہیں یہ مخالف حالات دچھل ہے مخالف حالات یہ جو لگ رہا ہے ہمیں کہ کفر اور شرک چاروں طرف بڑھ رہا ہے دکھائی دے رہی ہے اور باطل نظریات جو ہیں چاروں طرف دکھائی دے رہے ہیں لیکن باطل نظریات کو اور تمام و شرک اور باطل مذاہب کو قرآن نے ظلمات کہا ہے اور اسلام کو نور کہا ہے تو روشنی پھیلا کرتی ہے روشنی کی رفتار ہوتی ہے اندھیرے کی کوئی رفتار نہیں اندھیرے خالی جگہ لیتے ہیں اب ہم نے روشنی پھیلائی نہیں اس لیے خالی جگہ لے رہے ہیں اندھیرے اندھیرے پھیلا نہیں کرتے ظلمات باطل جو ہے پھیلنے اور جمنے کے لیے ہوتا ہی نہیں جار ہاتھ وزا کل باطل ان کا باطل بھاگا باطل تو بھاگنے کے لیے جمنے کے لیے ہے ہی نہیں باطل یہ بات کہنا کہ پھیل رہے پھیل کی نہیں چیزیں خالی رہ رہی ہیں خلا نہیں ہوتا خالی جگہ کو لے جگہ بھر رہی ہیں خلا رہتا نہیں اللہ کا قانون ہے ہم نے پھیلا ہے دین کی ہو رہا ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اندھیرے دکھائی دے رہے ہیں چاروں طرف کو سرکشت کی شد دکھائی دے رہا ہے تو پھر بھی اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب اندھیرا آخری عروج پر ہوتا ہے تو سحر آتی ہے امید بڑھنی چاہیے اس کی ناؤمیدی کی وجہ نہیں کوئی بھی پھر انسانی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ جب اندھیرے زیادہ دیر تک ہو جاتے ہیں یا اندھیرے زیادہ پھیل جاتے ہیں تو روشنی کی طلب اور کشش انسان کی طبیعت میں بڑھ جاتی ہے انسان اندھیرے پس اندھیرے سے گھبراتا ہے ہمارے یہاں جو ہے یو پی میں بجلی کا نظام بڑا بہت ہی خراب ہے بہت کبھی کبھی اس میں گاؤں میں بجلی آتی ہے اور بجلی کبھی ہے تار کاٹ لیے چوروں نے ٹرانسفارمر خراب ہو گیا اب اس کا ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے منسٹروں سے سورس لگوائی جاتی ہے خوشامدی کرائی جاتی ہے فلا منتری سے لوگ بیٹھے رہتے ہیں بھائی ٹرانسفارمر کا کیا ہوگا ٹرانسفارمر جل گیا تھا کہا کہ صاحب بھائی وہ آج انہوں نے ایم ایل اے صاحب نے ایم پی صاحب نے کہا ہے کہ دلوا دیں گے بڑے خوش ہوتے ہیں بھائی ایم پی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ دلوا دیں گے پھر وہ کچھ لوگ جاتے ہیں وہاں کب کو آئے گا اس دن آئے گا جس دن آتے ہیں ٹرالی لے کر ٹرانسفارمر تو پورے گاؤں سے رخصت کرنے جاتے کرتے ہیں اسے ٹرالی کو خوشی خوشی کہ وہ ٹرانسفارمر لے کر آئیں گے جب وہ آتے ہیں تو اس کا استقبال ہوتا ہے دیکھتے ہیں چاروں طرف گیر اکٹھی ہو جاتی ہے یہ ٹرانسفارمر یہ اندھیرا دور کرے گا ہمارے گاؤں کا اس میں سے بجلی آئے گی پھر وہ جب بجلی کی لائن مین آتے ہیں تب بھی عید کا تو جمع ہوتا ہے اسے اسے جوڑنے جب وہ جا کے کہتا ہے میں لائن چھڑواؤں گا تو جب بجلی آتی ہے دس دن پندرہ دن میں ایسا تو ایک شور مچتا ہے خوشی کا پوری بستی میں ایک دم شور مچتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ روز جمع دے رہے زیادہ ہو جائے روشنی کی طلب اور کشش بڑھ جاتی ہے اگر آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ کف روشنی زیادہ دکھائی دے رہا ہے اس کا مطلب اسلام کی طلب اور کشش بڑھ رہی ہے تو اس کے لیے ماحول سازگار ہے یہ کہنا گپ اندھیرا ہو رہا ہے سویٹ پر آتے ایسے گپ اندھیرے میں روشنی کی بات کرتے ہو کتنی مخالف مجھے ایسا لگتا ہے ایسا ہے یہ سخت پیاز کی شدت ہے سخت گرم ہوئے چل رہی ہیں دور دور تک پانی کہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے ہونٹوں پر پپڑیاں جم رہی ہیں زبان پر کانٹے آ رہے ہیں ایسے میں ٹھنڈے پانی کی بات کر رہے ہیں ٹھنڈے شرک کتنی مخالف بات کر رہے ہیں یہ بالکل ایسا لگتا ہے کتنی مخالف بات کر رہے ہیں جب پپڑیاں جم رہی ہیں تو ٹھنڈی پیاز کی کشش اتنی بڑھ رہی ہے پانی کی کہ آپ ذرا ہونٹ سے لگائے تو صحیح وہ چھین کر پی لے گا اگر آپ لینا بھی نہیں چاہیں گے تو وہ چھین کر پی لے گا اور یہ توحید اور یہ دین دین فطرت ہے انسانی فطرت کی کشش اللہ تعالیٰ نے اس کی روح میں اس کی کشش رکھی ہے سب کو پڑھایا ہے اللہ تعالیٰ نے الگ تو میرا بیکم کا سبق اللہ کا پڑھایا ہوا ہے سارے شاگرد تھے دنیا سب نے کہا قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے یاد کر لیا زبر قالو ولا اللہ سب کو یاد ہو گیا پکا بالکل تو ان تقول یوم قیامت ان کن حلت غافلین فرمایا کہ ایسا نہ کر دینا تم جا کر دنیا میں بھول جاؤ اور پھر یہ کہو کہ ہمیں تو یاد نہیں رہا تھا سبق پکا اللہ کا یاد کرائے ہوا کو بھول جائے گی روز ہر ایک کی روح کے اندر یہ کشش رکھی ہے اس توحید کی اور یہ ایسی کشش ہے جسے بالکل آخری درجے کے پیاسے کو سب گرمی کے اندر ٹھنڈے پانی کی پیاس ہوتی ہے اس لیے ہر روح کو اس کی توحید کی طلب ایسے میں حالات میں خود دیکھتے ہیں جہاں ذرا سا لگ جائے بس آج کل تو ایسے حالات ہیں اتنے حالات سازگار ہیں اسلام کے لیے اور اسلام کی دعوت کے لیے کہ ذرا ہوٹوں پہ لگا چاہیے گلاس ٹھنڈا چھین کر پینے کو تیار ہے کوئی مخالف حالات اسلام کے خلاف روپے ہوتا ہے مغرب میں خصوصاً مغربی دنیا میں یورپ میں امریکہ میں سو دو سو پانچ سو لوگ اس کے نتیجے میں اسلام پڑھنے لگتے ہیں اور پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں دنیا میں دیکھنے کو ملتا ہے روز یہ ہے ابھی میں نے ارمغان ہمارے یہاں سے ایک نکلتا ہے اس میں آخری سفر کے موقع پر واقعہ لکھا ہے کہ وہ امریکہ وہ ایک جماعت آئی ہوئی تھی بیرون سے مخلوط تو ہمارے ایک استاد ہیں انہوں نے فون کیا مجھے کہ بہت آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں کچھ افریقہ کے بھی علماء کرام ہیں کچھ کینیڈا کے ہیں کچھ جو ہے برطانیہ کے ہیں تو مجھے دلی کے قریب سے نکلنا تھا میں نے بڑی کوشش کر کے آدھا گھنٹہ نکال کر ان سے ملاقات چاہی کہ وہ شاہد دعوتی کشی یا کسی سی مشورے کے سلسلے میں ان سے ملنا چاہتے ہوں گے ذاکر نگر دہلی میں ایک بڑی جامع مسجد ہے اس میں ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ ساری جماعت ایک شیخ المشاہد کے گرد بیٹھی ہوئی دو زانے اس میں کون تھے چار تو افریقہ کے علماء تھے جو سال بھی لگائے ہوئے تھے مفتی تھے چاروں کے چاروں اور دو تھے جو ہے ٹورنیٹوں کے کینیڈا کے اور باقی تین لوگ تھے برطانیہ کے اور ایک ہی تھے تو میں نے جا کے ان سے سب سے پہلے ملاقات کی امیر صاحب کہ نہیں امیر صاحب تو نہیں ہے امیر صاحب تو یہ ہیں تو میں نے کہا اچھا اور یہ کوئی بڑے شیخ ہیں کہ نہیں شیخ نہیں ہے شیخ المشائق ہے ان جماعت والوں نے کہا شیخ نہیں ہے یہ شیخ المشائق ہے میں نے کہا اچھا کیا اس میں گرامی ہے جناب کا تو انہوں نے بتایا کہ وہ جو ہیں ان کا نام ہے یا جیمس میں نے کہا اچھا تو پھر یہ کہ ان کا تعارف کہاں کے شیخ ہیں کون سے ادارے ہیں ان کے موتمی ہیں فلاں ہیں یہ پوچھنے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑی چرچ کے مینیجنگ ٹرسٹی تھے اور پانچ مہینے پہلے مسلمان ہوئے پانچ مہینے پہلے مسلمان ہوئے ہیں تو آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے چاروں طرف گرد علماء تو انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ ہم نے چالیس دن لگائے ہیں جماعت میں آج پورا ہو گیا ہے ہمارا چلہ ان کے ساتھ چالیس دن لگا کر ہمیں یقین آیا کہ صحابہ ایسے تھے پہلے سوچتے تھے صحابہ ویسے ہوتے ہوں گے جیسے پڑھا ہے ویسے ہوتے ہوں گے اب یقین آیا کہ صحابہ ایسے تھے ایسا ایمان جنت دوزہ کیسا مشاہدہ سنت کے ساتھ ایسی دیوانگی اللہ کے ساتھ ایسی محبت ایسا اللہ کے ذات پر یقین ایسا حال دعوت کا ایسا درد کہ بس بیٹھ کر تھوڑی دیر میں حالت بدلنے لگتی ہے ایسا حالت تو میں نے کہا کیسے مسلمان ہوئے کل سلمان رشدی ہندوستان آیا تھا جب پچھلی دفعہ تو ہندوستان میں مسلمانوں نے احتجاج کیا تھا اس پر وہاں کے اخبارات میں اداریے لکھے گئے ایڈیٹوریل لکھے گئے مسلمان بنیاد پرست ہوتے ہیں تشدد پسند ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس پر جو ہے وہ انہوں انہوں نے نے سلمان رشدی کی کتابیں پڑھنی شروع کی پھر تسلیمہ نسرین کسی نے بتایا ایسی ایک رائٹر ہے وہ بھی اللہ کے نبی کی شان میں گستاخانہ لکھتی ہے وہ پڑھے تو مغرب کے لوگوں کا عام مزاج یہ ہے کہ کسی کے بارے میں اگر ایک دو رائے ہوں کسی کی کسی مسئلے کے سلسلے میں جب تک دونوں کی رائے نہ معلوم کر لیں اس وقت تک نہ پڑھ لیں جب تک کوئی وہ تجزیہ نہیں کرتے خصوصاً منفی رائے ہو تو مذمت ضرور پڑھتے ہیں چنانچہ جب اس کو پڑھا تو پھر سیرت پاک پڑھنی شروع کی اور سیرت پاک پڑھنا شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی اسلام کو بول انہوں نے بتایا کہ میں نے ابراہیم گرین کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا ابراہیم گرین وہاں کے انگلینڈ کے سب سے بڑے دائیں ہیں کہیں بھی غیر مسلموں میں دعوت کا تذکرہ ہوگا تو ان کا ضرور ذکر آئے گا ان کی ایک بڑی بڑی تنظیم ہے جس کے تحت ابھی میرا پچھلے دنوں انگلینڈ سفر ہوا تھا اور ان سے ملاقات ہوئی انہوں نے بتایا کہ اولمپک میں ہم نے اسٹال لگائے تھے دعوت کے اولمپک ہو رہا تھا لندن میں اس میں تیرہ سو چوہتر لوگوں نے اسٹال پر آ کر از خود اسلام بول کیا آئے کتابیں لے گئے پھر دوسرے روز آئے تیسرے روز آئے ان میں دو لوگ وہ بھی ہیں جنہوں نے اولمپک میں گولڈ میڈل حاصل کیا ایتھلیٹس ہیں وہ ایک سوئٹزرلینڈ کی ایک لڑکی ہے اور ایک کہیں یورپی کے کسی دوسرے ملک کا لڑکا ہے انگریز دونوں تیرہ سو چوہتر وہ بتا رہے تھے کہ یہ جو یہ جو سلمان رشدی کے آنے کے بعد جو احتجاج اور اس پر جو ادارے لکھے گئے اسلام مخالفت کے اس پر اتنا مغرب میں خصوصاً برطانیہ میں اسلام پڑھا گیا اور قرآن مجید کے ایڈیشن پہ ایڈیشن چاہے خصوصاً سیرت کی کتابیں پڑھی گئی وہ سلمان رشدی تسلیم نسیم کو پڑھا پہلے پھر سیرت پاک کو پڑھا سیرت پاک کی تو ہر چیز میں کشش ہے وہ بتا رہے تھے کہ میں نے ہم نے جو اس کا سروے کرایا تو صرف برطانیہ میں اس کے نتیجے میں دو سو لوگ مسلمان ہوئے سلمان رشدی تصریفہ نظرین کا لٹریچر پڑھ کر مسلمان اس لیے کہ سیرت پاک پڑھی سیرت پاک کی تو ہر چیز میں ایسی کشش ہے ہمارے ایک دوست ہیں وقاص بھائی جالندر کے رہنے والے پہلے وکاس ان کا نام تھا بہت ہی درد مند آئی ہیں اللہ نے بڑا ان سے کام لیا ہے ایک دن ایک جالندر میں بہت بڑا ایک پروگرام تھا میں نے انہیں کھڑا کر دیا لوگوں کے سامنے تو وہ کہنے لگے بڑی پیاری بات کہی کہ میں سوچتا تھا کہ ایک شرک تو عقل میں آتا نہیں ایک اللہ کے علاوہ کون ہے پوجا کے لائق وہی اکیلا ہے بالکل آتا ہی نہیں ذہن میں لیکن ایک اللہ کو ماننے کے لیے کیا ضروری ہے مسلمان ہونا ہندو رہ کر بھی ایک خدا کی پوجا کر سکتے ہیں ایک کوئی مان سکتے ہیں مگر جب میں نے سیرت پاک پڑھی تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اللہ تعالیٰ کو جو زندگی کا طریقہ اور جو مزاج جو جو ہے جینا مرنا سونا ہنسنا کھانا آخری درجے میں پسندیدہ تھا اس پر اپنے نبی کو پیدا کیا جو محبوب ترین طریقہ زندگی ہو سکتا ہے اس پر اپنے نبی کو پیدا کیا تو اگر اللہ کا محبوب بننا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر محبوبیت حاصل نہیں ہو سکتی تو پھر میں نے سوچا کہ مجھے مسلمان ہو جانا چاہیے اس لیے مسلمان اللہ کے رسول صاحب کی سیرت پاک میں تو ہر چیز میں کشش ایک بڑی اللہ کی رحمت کا اور اسلامی ہدایت کی ایک بڑی عجیب و غریب نشانی ہے ڈاکٹر ضیاء الرحمان اعظمی اعظم گڑھ کے رہنے والے ہیں وہ مدین النورہ کے آج کے شہری ہیں عرب شہری ہیں بڑے بہت بڑے محدث ہیں وہاں اعظم گڑھ میں ایک بستی میں ایک چھوٹی سی بستی میں ایک ملازم ریلوے کا ملازم تھے بےچارے بڑے میاں روزانہ آئے جائے کرتے اپ ڈاؤن کرتے پتا نہیں وہ پڑھے تھے یا ان پڑھ تھے لیکن وہ اپنے کو من پڑھ ظاہر کرتے تھے اور ہندی کے کچھ کتاب سے لے کر روزانہ ریل میں سفر کرتے تھے پھر دیکھتے تھے روزانہ آنے والے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں یا پڑھے لکھے آدمی کو بیٹا تمہیں آتی ہے ہندی پڑھنی کیا ذرا کتاب پڑھ کر سنا دو میں پڑھا ہوا نہیں وہ پڑھ کر سناتے پھر جہاں خاص پوائنٹ ہوتے اس کا مطلب تو بیٹا یہ بت پرستی اور مورتی پوجا تو بہت ہی غلط ہے ہے نا بیٹا سمجھ میں آئے ذرا دوبارہ پڑھنا ہے اس کو پھر دوبارہ پڑھواتے ہیں پھر پوائنٹ کو دوبارہ آتے ہیں بارہ پڑھواتے پھر وہ کہتے ہیں اس کا مطلب تو ایمان اسلام کے بغیر نجات نہیں بیٹا تو پھر کیا سوچا تم نے تمہیں مرنا ہے اس پر اس دعوت کے بعد سے تقریباً سینتیس یا اڑتیس لوگ ان کے مسلمان ہوئے ان میں یہ ڈاکٹر ضیاء رحمان آزمی بھی ہیں جو ایک گڈریا فیملی سے تعلق بھیڑ چلانے والی قوم ہوتی ہے نا اس میں سے یہ اپنے خاندان سے ہٹ کر انہوں نے بہت ذہین آدمی تھے اس لیے فزکس میں ایم ایس سی کر رہے تھے علم طبیعیات جو ہے یہ بہت ہی جینیس اور ذہین لوگوں کا مضمون ہوتا ہے عام لوگ اس میں داخلہ نہیں ملتا تو اس میں ایم ایس سی کر رہے تھے یہ بھی مسلمان ہوئے ان کا نام دیا رحمان رکھا وہ جن صاحب نے کلمہ پڑھایا تھا جماعت اسلامی کے کوئی ذمہ دار تھے تو انہوں نے کہا کہ تم فزکس میں پی ایچ ڈی کر کے سائنس نہ بنو تبھی تم اسلام کی زیادہ اعلیٰ خدمت کر سکو گے انہوں نے کہا نہیں مجھے عالم بننا ہے اس پر آپس میں ہو گیا وہ تو آزم گھر چھوڑ کر آ گئے گھر والوں نے بہت مارنے کی کوشش کی زہر دینے کی کوشش کی بہت ہی کئی مرتبہ کچھ چور ڈاکوؤں کو قاتلوں کو لگایا شروع میں بہت مخالفتیں ہوئی یہ چلے گئے رامپور میں وہاں ایک محبین کے مدرسے میں گئے وہاں جاتے تھے تو نماز پڑھتے تھے تو وہاں جاتے تھے مزار پر اس سے تو پہلے ہی اچھا تھا کم سے کم مورتی سامنے تو تھی قبر میں پتا نہیں کچھ ہے بھی کہ نہیں ایسے ہی وہاں جھکنا ایسے ہی یہاں جھکنا یہ سمجھ میں نہیں آیا تو طبیعت گھبرائی تو انہوں نے کسی سے کہا کہ مجھے ایسا مدرسے کا پتہ بتائیے جہاں توحید ہو بالکل پکی تو کسی نے جنوب میں عمر آباد ہے تمل ناڈ میں وہاں عمر آباد کا پتہ بتا دیا وہاں گئے وہاں عمر آباد والوں نے داخلہ لے لیا ان کا وہاں سے عالمیت کی تو چونکہ بہت ذہین اور جینیس آدمی تھے بڑے اچھے نمبر لائے تو عمر آباد والوں نے جامعہ اظہر میں ان کا داخلہ کرا دیا حدیث میں ایم اے کیا وہاں پی ایچ ڈی کیا پی ایچ ڈی کیا تو بیس سال کا جامعہ اظہر کا ریکارڈ توڑا انہوں نے اتنے نمبر حاصل تو شاہ فہد کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی تھی اس نے جو ہے جامع اظہر نے وہ شاہ فہد وہاں آئے آئے تھے تو ان کو گولڈ میڈل ان شاہ فہد سے ہی دلوایا بیس سال کا ریکارڈمنٹ نے بتایا ہندوستان کا ایک ایسا ایسا نیا مسلمان ہے اور گڈریا خاندان سے تعلق ہے تو شاہ فہد نے پیشکش کی کہ آپ سعودی عرب چلو ہمارے ملک انہوں نے کہا کہ میں چلا جاؤں گا لیکن ایک شرط ہے حدیث کی خدمت کا موقع ملے اور مدینہ میں قیام ہو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلیے انہوں نے جا کر فوراً ان کو نیشنلٹی دے دی سعودیہ کی نیشنلٹی کتنا مشکل ہوتی ہے اور جامعہ اسلامیہ میں حدیث کے استاد رکھ دیا گیا پڑھاتے رہے اور ترقی کرتے رہے وہاں کلیت الحدیث کے امیر گویا شیخ الحدیث جامعہ اسلام کے کے بنے بڑے بڑے شاگرد ان کے بڑے بڑے حدیث کے استاد ہیں ابھی جو میں پچھلے دنوں میری ملاقات ہوئی تھی دو سال پہلے یعنی مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ جتنے دینی ادارے ہیں مدینہ منورہ میں جامعہ طیبہ ہے جامعہ اسلامیہ ہے ایک اور ہے جو بڑے دینی وہ سمجھے جاتے ہیں ان میں سارے اساتذہ حدیث ایک کو چھوڑ کر ان شیخ ڈاکٹر ضیاء الرحمان آدمی کے شاگرد ہندوستان کا ایک گڈریا محدودی انہیں مدینہ کا استاد ہوا بڑی بڑی حدیث پر مارکت الارا کتابیں ہیں ان کی ہندی میں بھی ایک ہے قرآن انسائکلوپیڈیا قرآن میں جن چیزوں کے نام آئے ہیں جن شخصیات کے نام آئے ہیں جن سبزیوں کے نام آئے ہیں جن شہروں کے نام آئے ہیں ان سب کی تفصیلات پر ایک جو ہے کتاب لکھی ہے قرآن کی شیتل چھایا میں ایک اور کتاب ہے ان کی حدیث کے بڑے بڑے مجموعے اور فن حدیث پر بڑی اہم کتابیں ہیں حضرت مانا یونو صاحب دعوت برکات ان کو ان کی کتابوں کے صفحے کے صفحے ازبر یاد ہیں اتنے قائل ہیں وہ ان کے بہت وقت کم وہ کرتے ہیں بس ایک گھنٹہ صبح سے سات سے آٹھ تک ملاقات کا بھی ہے اسی میں فون بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے حدیث کے لوگ اس میں فون پر استفادہ کرتے ہیں تو میرا جانا ہوا اس سے بڑا شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں تو میں نے کہا یہ حدیث پر کام تو کوئی اور بھی کر سکتا تھا ایک ارب ہندو بھائی ہمارے ملک کے رہتے ہیں ان کی معاشرات ان کے مزاج سے آپ جتنے واقف ہیں کوئی اور نہیں ہے تو ان تک یہ قرآن کا پیغام آپ پہنچانا چاہیے تھا اس پر یہ تو حق تلفی ہے وہ فرمانے لگے وہ وہاں رہتے ہیں وہاں تو تو وہ سلفی حضرات جو ہندوستان پاکستان کے پیٹرول ڈالر کے چکر میں ہیں وہ بہت سی چیزیں چلاتے ہیں اور ان کے جو ہے سر رسوخ میں یہ بھی آ گئے تھے سب سلوک کے ذرا تھوڑا سا بہت پیدا ہو گیا تو میں نے کہا انہوں نے کہا کہ ان بیس سال پہلے آپ کی شیخ مولانا علیہ کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے بھی مجھ سے یہی بات کہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب آپ جو ہیں یہ ہندوستان کے ہندوؤں کی حکل کر رہے ہیں آپ کو ان میں کام کر رہے تھے میں نے کہا اسی کو تو نسبت کہتے ہیں ہمارے یہاں سلوک کی اصطلاح میں اسی کو نسبت کہتے ہیں وہاں سے جو بات تھی وہی بیز ہے تو میری زبان سے بھی وہ جاری ہوا خیر وہ کہنے لگے کہ میں کام کر رہا ہوں آج کل میں جو ہے رام چرت مانس پڑھ رہا ہوں مجھے ضمن میں اصل میں ان کا بات کیا تھا ذہن کہ میں جب رام کے کیریکٹر کو پڑھتا ہوں تو مجھے سوائے ایک چیز کے کہ اپنے والد کے قول کا نماتے ہوئے چودہ سال انہوں نے ونواس اختیار کیا رام چندر جی کے کریکٹر میں کوئی ایک بھی چیز وجہ کشش نہیں ذرا سے کہنے میں جو ہے اپنی بیوی کو ستایا اور جو ہے ساری عمر راون سے لڑتے رہے اور دھوکے دیتے رہے اور یہ کیا وہ کیا فلاں فلاں جگہ یہ فلاں جگہ یہ کوئی بھی چیز سوائے کے اس کیریکٹر کی ایک خوبی کی وجہ سے ہندوستان کی ہندو قوم اتنا مانتی ہے ان کو اتنا مانتی ہے کہ سلام کو بھی رام رام جی کر لیا ہے اور ہمارے نبی جناب رسول اللہ فرمانے لگے کہ ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا کوئی جز ایسا نہیں جو انسانی دل کو پوری طرح چھو نہ جائے اگر ہم نے سیرت پاک کا صحیح تعارف کرا دیا لوگوں تک تو لوگ رام رام جی کو بھول کر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جائیں گے اس لیے میں نے اس پیٹرن پر ایک جناب رسول اللہ وسلم کی سیرت پاک تو نبی کی سیرت میں اتنی کشش کہ لوگ اسلام میں آ رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں یعنی ایسے حالات سازگار ہیں اس وقت پوری دنیا میں جو مذاہب ہیں تین بڑے مذاہب ہیں آبادی کے اعتبار سے ایک عیسائی مذہب ہے کسی بڑے سے بڑے پادری عیسائی کو آپ جو ہیں جب وہ آپ کو دعوت دے رہا ہو عیسائیت کی اگر آپ کو تھوڑی بہت کامن سینس ہے چٹیز ہے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ وہ خود تشکیق میں مبتلا ہے مطمئن نہیں ہے اپنی چیزوں سے روز تشریحات بدلتی جاتی ہیں ایک کے تین ٹرینٹی کیا ہے ایک تین کے ایک نہیں یہ مطلب ہے یہ نہیں تو یہ مطلب نہیں نہیں وہ مطلب غلط تھا اب سمجھ میں آیا یہ مطلب ہے جہاں تک ہندو مذہب کی بات ہے یہاں تو مذہب کے لوگ خود ہی ہر وقت مذہب اڑاتے ہیں اس میں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں بودھ مذہب کا بھی حال یہ ہے کہ مذہب بودھ مذہب میں بھی کچھ نہیں ہے دنیا میں تھوڑا بہت جاپان میں پایا جاتا تھا وہاں بھی عیسائی مشن آ کر اسے دبا رہی ہے اب آخری درجے میں وہاں کی حکومت کیونکہ عیسائیوں سے انہیں آخری درجے میں ترفل پایا جاتا ہے جنگ عظیم اور پیٹم بم کی وجہ سے آسم کی وجہ سے اس لیے وہ چاہتے ہیں کوئی مشن آئے اسلام مسلمان ذرا بھی دعوتی کوشش کے لیے وہاں پہنچتے ہیں تو حکومت میزبانی کرتی ہے وہاں استقبال کرتی ہے تو صرف آپ کے پاس ہی ہے سب کچھ وہاں کچھ نہیں ہے ایسے حالات سازگار ہیں ایسے نہ سازگار حالات میں ہمیں ڈر لگتا ہے خطرہ لگتا ہے مشکل لگتا ہے کتنا مشکل کام ہے کتنا ناممکن کام ہے کتنا خطرناک کام ہے مخالف حالات ہیں صورت حال یہ حالانکہ اصل میں بات یہ ہے کہ یوں تو ہر چیز جگہ میں خطرہ تو زندگی کے ساتھ ہے لقت خلق نل انسان ابھی قبل مشکل میں اللہ نے پیدا ہی کیا ہے لیکن سارے خطرے شیطان نے دعوتی کے ساتھ لگا دیے اس لیے کہ مشن سے بیر ہے نا دعوت کی دائی کی یوں تو انسان کو پشتینی دشمنی ہے اے شیطان سے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے پشتینی دشمنی ہے لیکن مشن کا بیر دائی سے اس لیے کہ دائی کی کوشش کیا ہے انما یدو ان بہل میرا ثابت صحیح یہ اور اس کی جماعت کی کوشش یہ ہے کہ دو زخی بنا کر چھوڑے اور دائی کی کوشش یہ ہے کہ کوئی دو زخمی نہ جائے آمنے سامنے کا بہر ہے نا اس لیے سارے خطرے اس دعوت میں بتا رکھے سارے خطرے کرے کوئی ڈرے کوئی یہ بات ہے کھانے میں بھی خطرہ ہے حالانکہ کھانا کھاتے ہوئے پندا لگا دھچکا مر گئے ہمارے ایک عزیز کو ایسا ہوا میرے میمرج ہو گیا انتقال ہو گیا پانی پیتے ہوئے آپ نے سنا ہوگا بعض لوگ سانس رک گیا مر گئے سوتے ہوئے کتنے لوگ مرتے ہیں ہمارے کتنے عزیز ایسے ہوں گے رات کو سوئے تھے صبح کو مر گئے تو سونے میں بھی خطرہ ہے چھت کے نیچے لیٹنے میں بھی خطرہ ہے چھت گر گئی مر گئے چلنے میں بھی خطرہ ہے ٹوکڑ لگی مر گئے گاڑی میں کتنا خطرہ ہے ٹرین میں خطرہ ہے جہاز میں خطرہ ہے کار میں خطرہ روزانہ ہمارے یہاں ایک بائی پاس ہے مظفر نگر میں بارہ کلومیٹر دور لمبا ہے اس میں اخبار میں آیا کہ تین سو پینسٹھ دن میں تین سو چوہتر لوگ مرے ہوئے خونی روڈ لکھ دیا لیکن کسی کو ہم نے وہاں خطرہ دکھائی نہیں دیتا ایک متبادل روڈ ہے اندر شہر میں کو اس میں کوئی نہیں جائے گا وہیں جائیں گے اور ایکسیلیٹر دبکے ہوئے سارے خطرے جو دکھائی دیتے ہیں دعوت میں حالانکہ خطروں سے بچانے کے لیے تھا یہ اللہ دین رسالات اللہ حضرہ الله وكفى بالله حسيبا جو تبلیغ رسالت کا کام انجام دیتے ہیں اللہ ہی سے ڈرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرا کرتے اللہ کے علاوہ وکفا و اللہ حسیبہ اللہ ان کا نگہبان بان اللہ تم کے لیے کافی یہ نہیں کہا کہ ڈرو نہیں دائی ہو یہ تو قرآن کا سب سے مطالبہ ہے میرے علاوہ کسی سے ڈرو تبلیغ رسالت کا فطری نتیجہ یہ ہے کہ سفیر کی شان بادشاہ کی شان سمجھی جاتی ہے سفیر کی شان جو ہوتی ہے پیغام پہنچانے والا اب صورت یہ کرے کوئی ڈرے کوئی حیدرآباد کے ہمارے بہت ہی میرے عزت کے میزبان تھے ایک بڑے تاجر بڑا علمی ذوق رکھتے تھے ایک مرتبہ بہت اصرار کیا کہ تیرے عزت میرے یہاں رکتے تھے تجھے بھی میرے یہاں کام کرنا میں گیا تو کہنے لگے کارگزاری سنتا ہوں تو بہت ڈرتا ہوں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تم بچے ہوئے کیسے ہو میں نے کہا حاجی صاحب جتنا آپ کو حیرت ہوتی ہے اس سے سو گنا مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ بغیر کرے کیسے بچے ہوئے کیا مطلب کہ بادشاہ کچھ غلاموں کو خط دے دے کہ فلاں جگہ پہنچا دینا ایک تو اپنی تجوری میں رکھ دے کہ بادشاہ کا خط میرے محفوظ رہے گا تاریخ بن جائے گا ایک کوڑے میں ڈال دے کسی کو دے دے دینے کے لیے ایک پہنچانے کی کوشش کرے تو بچے گا کون اگر اللہ بچانے والے ہیں اور اللہ کی ذات سے بچنے اور اللہ ہونے کا فیصلہ وہاں سے ہوتا ہے تو بتائیے بچے گا کون جو کرنے والا کوشش کرنے والا وہ بچے گا یا نہ کرنے والا بچے گا ذمہ داری اب صورت حال یہ سارے خطرے اسی میں دکھائی دے سارے اب یہ ہوتا ہے کرے کوئی ڈرے پچھلے دنوں بابری مسجد کو شہید کرنے والے جو ہمارے ساتھی ہیں ماسٹر عامر صاحب جو سب سے پہلے جنہوں نے کدال چلایا اور اینٹوں پر تین دن تک پیشاب کیا شیو سینا کے وہاں کے جو ہے وہ یوتھ ونگ کے ذمہ دار تھے انہوں نے اسلام اللہ نے ہدایت دی انہیں وہ ہمارے حیدرآباد کے جو ہے پورے آندھرا کے اس کے کارواں کے ذمہ دار بھی ہیں اللہ نے ان سے بڑا کام لیا ہے یہ اخبارات چھ دسمبر کو کوئی نہ کوئی اس موضوع کی خبر چھاپتے ہیں چند سال پہلے کی بات ہے ایک اخبار نے اردو اخبار نے پورے فوٹو ان ان کا آپ کا بھی فوٹو داڑھی ٹوپی کے ساتھ اور پرانا وہ فوٹو جب وہ جو ہے تیس اکتوبر میں چڑھے تھے ان کی گولی لگی تھی وہ بھی ایک فوٹو ہے اور ایک وہ فوٹو جس میں ان کے یہ جب یہ آئے یہاں پانی پت میں تو تین دن تک لوگ اینٹوں پر پیشاب کروائے انہوں نے تو وہاں پر بڑا استقبال کیا انہوں نے بتاتے تھے چار پانچ کلو میٹر تک اور مرد ان پر پھول برساتے لائے اور پھر ایک جلسہ کیا رام جی کی ایک مورتی رکھی ہے ادھر ان کو برابر میں بٹھایا ایک یہ بھگوان تھے اور ایک یہ نئے بھگوان آئے ہیں جنہوں نے رام جی کی جنم بھومی کو بھی آزاد کرایا مطلب یہ تھا وہ فوٹو بھی تھا دینک جاگرن کا وہ چھاپ دیا اب صبح کو میرے والد صاحب کا فون آیا دہلی سے اللہ خیر کرے آپ نے پڑھ لی ہے خبر میں نے کہ کون سی خبر کہ وہ کار کی اسلام قبول کرنے کی میں نے کہا خبر تو ہم نے چھپائی نہیں ہے لیکن اگر چھپ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں کوئی خیر نکالے گا پریشان مت ہو جائے گا میں نے فون پھر تھوڑی دیر میں ایک صاحب کا فون آیا اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام وہ بھی دہلی سے تھا کہ آپ نے پڑھ لی ہے خبر اس کی میں نے کہا کون سی خبر کہ وہ عامر کے اسلام قبول کرنے کی میں نے کہا میرے نام سے خبر چھپی ہے آپ بالکل بے فکر رہیے میں کسی سے نہیں بتاؤں گا آپ سے میری دوستی ہے آپ بالکل چین سے رہیے میں نہیں آپ سے بتاؤں گا پھر ایک اور تیسرا فون آیا چوتھا فون آیا تو میں نے فون بند کر دیا اور رامپور جو رامپور اسٹیٹ ہے وہاں اس کے قریب میں سیاحوں کا گاؤں ہے وہاں سے تین نوجوان اس کار سیوا میں گئے تھے ان کے والدین نے یہ کہا تھا اگر تم اس میں کام آ گئے تو ہم آپ کو دیوتا بنا کر مندر بنائیں گے آپ کا اب عام طور پر یہ ہے کہ جو لوگ بھی یہ کار سیوا میں گئے ہیں بابری مسجد کو شہید کرنے چھ دسمبر آتی ہے تو ان کو عجیب ہے سی ہونے لگتی ہے خود عامر بتا رہے تھے کہ میں نے اڈوانی جی بھارتی دونوں سے بات کی ہے ان کا بھی حال یہ ہوتا ہے کہ چھ دسمبر کو گھر سے نہیں نکلتے ڈر کے بارے سوچتے ہیں آسمان سے آگ کے گولے بڑھتے گے زمین پھٹے گی آج ہمارا آخری دن ہے اور اگر سات ہو جاتی ہے تو پھر سوچتے ہیں ایک سال کی اور مہلت مل گئی اب اگلے سال ہوگا چاچی پانچ دسمبر سے نکلنا بند کر دیتے ان کا بھی حال یہی تھا چھ کو نہیں نکلے سات ہوا تو جان میں جانا ہے کہ چلو ایک سال کی اور مہلت تو رام پور گئے ادریس نام کا ایک نوجوان جو ان کے ساتھ آٹھویں کلاس میں پڑھتا تھا وہ مل گیا اس کا نام تھا اشوک جو ان کو لیڈ کرنے والا تھا تینوں کا قائد تو کیا اشوک تو کب کو مسلمان ہوگا کیا مطلب کیوں کار سے وقت تو سب مسلمان ہو رہے ہیں ایک کے بعد ایک کون کہہ رہا ہے اس نے اپنے بیگ میں اردو کا اخبار تھا نکال کر پورا پڑھ کر سنایا فوٹو دکھائے جھوٹ ہے ڈھونگ ہے یہ ہے پلا ہے انہوں نے کہا بھائی دو سو کلو میٹر ہے کتولی کے پاس بولا تم جا کے چلے جاؤ وہ چھ دسمبر کا زمانہ بہت سردی کا ہوتا ہے وہ سیدھے آئے اور ایک جگاڑ ہمارے یہاں ایک خاص سواری ہوتی ہے اس میں سوار ہو کر وہ فلت پہنچے پوچھا وہاں ایک ہمارے نئے اسلام میں آئے صاحب ذمہ دار رہتے ہیں مہمان وغیرہ کے تھے اس وقت تو ان سے پوچھا انہوں نے کہا کہ ابھی نماز پڑھنے گئے ہیں ابھی ابھی سفر سے آئے تو بیٹھ گئے جیسے میں آیا تو انہوں نے اشارہ کر دیا وہ کھڑے ہو گئے کھڑے ہو کر پوچھنے لگے کہ وہ آپ بڑے جذبات میں کہ آپ نے جو ہے خبر چھپائی ہے وہ میں نے کہ کون سی خبر وہ کار سیوک کے مسلمان ہونے کی میں نے کہا خبر ہم نے نہیں چھپائی بیٹا میں نے ہاتھ پکڑا اس کا بہت ٹھنڈے ہاتھ ہو رہے تھے بالکل سر سردی میں آئے تھے مگر خبر سچی ہے کیسے کہہ رہے ہو سچی ہے آپ جھوٹ ہے ڈونگ ہے کہ بیٹے گاؤں میں آئے ہو تم شہر تو ہے نہیں گاؤں میں سب لوگ ایک پریوار کے لوگ ہوتے ہیں تم کیسی بات کر رہے ہو گھر میں آئے ہو تم گھر سے تھوڑے بات کر رہے ہو بیٹا تم تم جو بات کہہ رہے ہو ہم ہم سے پوچھ رہے ہو تو ہم بتا دیں گے اگر تمہیں ہماری پسند نہیں آئے گی تو ہم تمہاری مان لیں گے تم پریشان کیوں رہے پہلے بیٹھو بہت سردی ہو رہی میں نے کہا ملام مشتاق صاحب ذرا رضائی نکالو دیکھو بچے ہمارے آئے ہیں نتیجے ان کو بٹھاؤ اور میں چائے بنواتا ہوں چائے بنواتا ہوں تو عامر کے جو ساتھی تھے عمر ان کا تو ایک دن پہلے فون آیا تھا میرے پاس کہ اللہ کا شکر ہے آٹھ لوگ ہو گئے ہیں مختلف الگ الگ دو سادھو ہیں ایک ڈاکٹر ہیں ایک بڑے نیتا ہیں ایک اور انجینئر ہیں تو یہ آٹھوں کی جماعت نئے ہیں یہ آئے تو اچھی کوئی امیر مل جائے تو اچھا ہے مرکز میں امیر مل نہیں پاتا صحیح تو میں نے کہا ان کو لے کر آ جاؤ تو ہمارے یہاں قاری صاحب ہیں وہ لے کر چلے جائیں تو میں نے حافظ مریض ہمارے ساتھ ہی آئے ہیں میں نے ان سے کہا کہ حافظ صاحب دیکھنا کہ عمر جماعت لے کر آنے تو وہ تو دوپہر سے آئے میں اور دادو جی بھی ہے ان کے ساتھ میں نے کہا اچھا وہ بلا لو تو وہ عمر نے مدرسے کی مسجد میں نماز پڑھی تھی میں نے گاؤں کی جامع مسجد میں نماز پڑھی تھی تو میں آ رہا تھا اتنے میں عمر خود ہی انتظار میں تھے میری وہ آ گئے تو میں نے ان سے ملاقات کرائی دیکھو ان میں سے ایک یہ ہے دو دو کی خبر چھپی ہے ان میں سے ایک یہ ہے ان سے پوچھو تم کیا ماجرا رہا میں نے عمر سے کہا کہ بیٹا دیکھو چائے بنوا رہا ہوں تو چائے پلاؤ اپنے بھائیوں کو اور پھر کھانا بنواتا ہوں تو کھانا کھلاؤ اور محبت سے میں نے کہا کہ دیکھو میں تو جب تمہیں دائی سمجھوں گا جب عشاء کی نماز پڑھواؤ ان تینوں بھائیوں کو اور دیکھو غصے نہیں ہونا وہ دو دو کپ چائے پلانا وہ بچہ اچھا ناشتہ کرا دیکھو غصے مت ہونا نرمی سے بات کرنا رہا ایک میں چلا گیا چائے بھجوا دی میں نے چائے لے کر بیٹھ گئے تو وہ اس کمرے میں اسے آفس کہتے ہیں وہاں پر برابر میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے اس میں بیٹھ گیا انہوں نے کہا عمر سے عمر نے کہا کہ ایسے میں دیکھو بھائی پہلے میری داستان سن لو پوری کیسے میں پاگل ہوا کیسے میں اپنی ماں کی عزت لوٹنے کے چکر میں تھا کیسے والد گولی مارنا چاہتے تھے مجھے پھر یہ ہوا کیسے ٹھیک ہوا یہ ساری پوری داستان پھر اپنی جماعت میں جانے کا پھر عامر کے اسلام کا وہ پورا قصہ سنا انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ حال تو پاگل ہونے کو تو ہم بھی ہوتے رہتے ہیں ہر وقت ذہن پر دباؤ رہتا ہے اور چھ دسمبر آتا ہے تو ہمارا تو حال خراب ہو جاتا ہے سانس رکتا ہے ڈل کی وجہ سے ایک عجیب سا کیا کریں علاج تو وہی ہے صرف جو میں نے کیا اس کے علاوہ دوسرا علاج نہیں کہ اچھا ہم باہر جا کر مشورہ کر لیں کہ نہیں آپ سردی ہو رہی ہے آپ اندر بیٹھو میں جا رہا ہوں باہر وہ چلے گئے اور جا کر کہتے ہیں عمر کے دو رکھے سلاد تو پڑی محبت کیونکہ عجیب چیز ہوتی ہے کہتے ہیں میں بہت رویا اللہ میرے حضرت یوں کہہ کے گئے ہیں کہ مزہ تو جب دائی تو جب تجھے سمجھوں گا جب عشاء کی نماز پڑھو میرے اللہ پڑھوا بھی تو عشاء کی نماز میں نے خوب دعا مانگی بس وہ تھوڑی دیر مشورہ کر کے آ گئے کہ ہم لوگ تیار ہیں تینوں انہوں نے جلدی جلدی کنڈی بجائی میں سمجھا کہ خوشی کی کنڈی ہے کہ جی آ کے کلمہ پڑھا دو کلمہ پڑھایا تینوں لوگ نماز پڑھی عشا کی آٹھ لوگ یہ تھے تین یہ لوگ گیارہ لوگ چلے گئے ان میں ایک ڈاکٹر بھی تھے ماسٹر عامر چھوڑنے آئے تو میں نے کہا وہ کہنے لگے اکیلے تو نہیں جاؤں گا میں تم بھی چلو میں نے کہا تین دن لگا دو تم کاجلاس جا رہی نماز تو تین دن لگا دو وہ تین دن لگائے انہوں نے تو وہ کہنے لگے تین دن ہی حضرت مولانا سخار الحسن صاحب ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا صاحب کے شہر کے بھی شیخ ہیں اور بہت سے شیخ المشائق ہیں انہوں نے جب سنی ایک ایک کی کارگزاری سنتے تھے عامر بتاتے تھے اور بار بار بوسے دیتے تھے خوب روتے تھے پھر کہتے تھے بھائی کان میں ہی وقت لگا بہت دنوں سے کان سے کوئی چلے کی جماعت نہیں نکلی تھی یہ لوگ رہے تو ایک سو ساٹھ لوگ نکالے انہوں نے آٹھ دن میں جماعت کے چلے کی تو کرے کوئی یہ ڈرے کوئی صورت حال یہ ہوتی ہے صورت حال یہ سارے ڈر اسی میں دکھا دیا حالانکہ ہمارا ڈر سے بچنے کا میں اپنی مثال بتایا کرتا ہوں کہ بہت دل آدمی فطری طور پر آدمی ہوتے ہیں ڈر قسم کے لوگ ایسا آدمی بچپن میں اس لیے کہ بزدل ہونے کی ایک بات یہ بھی بتایا کرتا ہوں میری آج تک کسی سے لڑائی نہیں ہو پائی بھائی بہنوں سے کبھی لڑائی نہیں ہو پائی اسکول میں پڑھتا تھا تو کالج کے لوگوں سے اسکول کے لوگوں سے بعد میں ملا بننے کے بعد میری طرف سے کوئی کبھی آج تک کوئی جواب دینے کی ہمت ہی نہیں ہوتی مجھے سننے اتنا بزدلی ہے کسی نے کچھ کہہ دیا بھائی سن کے آگے ہے صورت حال ہے بہت ہی بزدل یعنی ہمارے گاؤں میں کچھ کھنڈر تھے بزرگوں کے ہماری والدہ دوپہر کے وقت میں کبھی کچھ سامان سودا لینے بیچتی تھی تو ذرا ویرانتا رہتا تھا گاؤں جب وہ کھڈر پر پہنچتا تھا تو میں رک جاتا تھا کوئی اور آدمی آئے گا تو اس کے ساتھ نکلوں گا اکیلے نکلتے ہوئے مجھے ڈر لگتا تھا کہ وہاں یہ مشہور تھا کہ یار جن رہتے ہیں اور پھر پیچھے کو مڑ مڑ کر جب بھی آتا دوڑ کے بھاگ کے نکلتا تھا کہ اب جن کوئی گردن پکڑ لے لیکن اب دعوت کے کام میں ہوا تو اللہ کا شکر ہے کیسے کیسے جنوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے جنوں کو بھی ایسی صورت حال ہوتی ہے کہ بعض دفعہ تو بڑے بڑے عاملوں کے قبضے میں نہیں آئے تو ہمیں خیال ہوا کہ اگر مسلم ہوں گے تو ایسے ہی غائبانہ طور پر دعوت دینا شروع کی اور کلمہ پڑا اور چھوڑ کے چلا گیا عامل کہتے ہیں ہمارے قبضے میں بہت خطرناک ہے ان پر تو اتنے سارے جینے ہیں کہ بھائی جن ہے تو یہ بھی ہمارے نبی کی امتی ہے تو ان کو بھی کلمہ پیش کرنا ہے یہ بات ہے جو چیز خطرے کی اسے بچنے کے لیے تھی اسے ہم نے خطرے کی علامت جو چیز ہماری عزت کے لیے تھی اسے ہم نے مشکل اور خطرناک سمجھ لیا صورت حال یہ چھوڑ دیا اگر میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بہت دنوں سے کیا نہیں جس کام کو آدمی کرتا نہیں نا چاہے کوئی موٹی بہت چھوڑ دیتا ہے تو اسے مشکل لگنے لگتا ہے ڈر لگنے لگتا ہے تو میں نے آخری سمے میں مقام کیا اپنے ایک سائیکل چلانے کا واقعہ لکھا ہے تو مجھے گیارہویں کلاس تک سائیکل چلانے نہیں آتی تھی اتنا بڑا گیارہویں کلاس کا گیارہ پانچ سولہ سال کا آدمی تھا تو ظاہر ہے جوان تھا میں آتی نہیں تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے بچپن میں سائیکل چلاتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو دیکھا تھا تو ان کے گھٹنے میں خون نکلتا ہوا دیکھا تھا مجھے ڈر لگتا تھا اس لیے نہیں سیکھی تھی ایک روز میں امتحان چل رہا تھا پیپر دے کر واپس آیا تو پلت کے ایک ساتھ ملے سواری نہیں ہے آپ کے پاس تو میں چپ ہو گیا اچھا میری سائیکل ہے مجھے میرٹھ جانا ہے میں یہاں کھڑی کروں گا آپ جاؤ پلٹ کر رکھ دینا تو مجھے شرم آئی ان سے کہتے ہوئے کہ اتنے بڑے کو سائیکل چلانی نہیں آتی میں سوچا پیدل لے جاؤں گا تو میں نے ہینڈل پر بستہ ٹانگا اور واپس چلا شہر کی آبادی میں تو کوئی پوچھتا نہیں بہت بھیڑ ہوتی ہے لیکن گاؤں کی آبادی میں سب جاننے والے تھے جو دیکھتا پیدل جا رہا ہے سائیکل اس نے کہا فرائی ویل فیل ہو گیا ہے ہمیں خاموش کیا ہوا چین ٹوٹ گئی میں کہا یہ بھی خاموش ہو میں کہ کب تک جواب دوں گا یہ تو بڑا مشکل ہے تو مین پر پاؤں رکھا میں نے اور گدی پر سوار ہوا اور پیڈل کو دبایا میں نے اور بسم اللہ عثمان اللہ سخر اللہ ہداء اللہ تھوڑی دیر تو ہینڈل کو مضبوط پکڑا پھر وہ جو ہے وہ مجھے بتایا تھا بھائی صاحب نے ایک دفعہ ہمارے ایک سردی کو سکھا رہے تھے سائیکل کہ دیکھو ہینڈل پر پہیے پر جو دیکھتا ہے وہ گرتا ہے دور دیکھو یہ مجھے شعور بھی تھا منزل پر جس کی نگاہ ہوتی ہے اللہ کی شکر ہے خاندانی ماحول سے وہ گرتا رہے پہلے یہ خیال پھر تھوڑی دیر بعد بھول گیا میں کہ مجھے سائیکل چلانی نہیں آتی کل کے پیپر کی تیاری کی اتنے میں دیکھا تو بھولت آ گیا تین کلو میٹر اور پھر میں ایک چیلے پر پاؤں رکھ کے اتر گیا تو سائیکل چلانی سیکھی میں خیال ہوتا ہے سائیکل چلانا بھی کوئی سیکھنے کی ضرورت ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ سائیکل کا یہ پہیا کھڑے ہوئے بھی بغیر کیریئر کے رکتا نہیں ہے اتنا پتلا سا ہوتی ہے یہ سائیکل چلے گی تو اور بھی زیادہ زور سے رکے گی ہوگی اصل بات یہ تھی کہ رکے گی تو گرے گی چلے گی تو کہاں گرتی ہے یہ امت کی جو یہ ہے نا دعوت کی گاڑی رکنے کی وجہ سے گری جا رہی ہے چوٹیں لگ رہی ہیں گھٹنے پھوٹ رہے ہیں ہمارے چلائیں نہیں اس لیے ڈر لگ رہا ہے چلائیں گے اگر تو ظاہر ڈر ختم ہو جائے گا کیونکہ زمانے سے چھوڑ دیا ہم نے یہ صورت حال میرے بزرگوں یہ ہمارے کام کی عزت کی ضمانت بنا کر سرداری کے لیے ہمیں ید الولیا بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے دعوت کے واسطے سے سخی بنایا تھا اور دنیا کو ہمارا دس نگر بنایا تھا لیکن ہماری صورت جو ہے بدل گئی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں دعوت کے اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو چیز اس مقصد کے لیے بنائی جائے اس میں جب تک وہ کاراوس ہوتی ہے اس کی عزت ہوتی ہے اس کی وقت ہوتی ہے اس کا احترام ہوتا ہے اور جو چیز اس مقصد کے لیے بنایا جائے اس میں ناکارا ہو جائے وہ کوڑے دان میں ڈال دیے اللہ کا قانون ہے جو کبھی بدلتا نہیں ہر چیز میں میں ٹیوب لائٹ کی مثال دیا کرتا ہوں چونکہ یہ ہر جگہ ہوتی ہے یہ ٹیوب لائٹ کس لیے بنائی گئی لگائی گئی روشنی پھیلائے جب تک روشنی پھیلانے کے لائق ہے اس کی ہر دل میں عزت ہے وقت ہے ذرا اونچے سے اونچا مقام اس کے لیے طے کیا جاتا ہے لگانے کے یہ ٹیوب لائٹ فیوز ہو جائے کیا کمی آ گئی ہے اس میں ساری چیزیں ہیں اس میں ایلیمنٹ بھی ہے شیشہ بھی ہے تار بھی ہے لیکن مقصد میں ناکارا ہو گئی مسجد کے متولی صاحب مدرسے کے ناظم صاحب کو لگائیں گے کہ جلدی سے مسجد میں اندھیرا بہت برا لگ رہا ہے ایک نئی ٹیوب لائٹ خرید کر لاؤ اور اس ٹیوب لائٹ کو اتار کر ایسے کوڑے دار میں ڈال دو جہاں بچوں کے پاؤں بھی نہ پہنچ سکے ہر چیز میں یہی قاعدہ ہے یہ امت ایک مقصد کے لیے بنائی گئی بھیجی گئی قرآن نے کہا کن تم قیدرا امتن او خریجت لن تمہیں بھیجا گیا ہے برپا کیا گیا ہے نکالا گیا ہے فریجت انسانیت کی بلائی اور خائی بھائی انا جب قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے تو خصوصیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو غیر ایمان والے ہوتے ہیں الناس یا اناس الناس اخرجت لناس انسانیت کون سی بھلائی سب سے بڑی بھلائی تامرون ابل معروف وطن انل من کر لوگوں کو دائرے کار پوری انسانیت کیا بھلائی تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو لوگوں کو برائی سے روکتے ہو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو لوگوں کو برائی سے روکتے اللہ تبری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن اقبال حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی دو روایتیں صاحب شریفہ کی تفصیل میں نقل کی ہیں کہ تم لوگوں کو ایمان کا حکم دیتے ہو اور لوگوں کو کفر و شرک سے روکتے ہو اس کام کے لیے ہمیں بھیجا گیا تھا تو جب تک اس امت یہ امت اپنے مقصد میں کاراوت تھی اور اپنے منصب کے شعور کے ساتھ جیتی تھی القرون میں اس کا تصور نہیں تھا کہ کوئی مسلمان ہو اور دائی نہ ہو مقصد زندگی اس کے علاوہ نہیں تھا تقسیم کار دوسری چیزوں میں تھی لیکن دعوت کے سلسلے میں کہیں کوئی تقسیم کار کی بات نہیں ثابت کر سکتا کوئی فوجی تھا کوئی اس سالار تھا کوئی مفتی تھا کوئی شاعر تھا لیکن ہر ایک فوجی تھا دائی تھا اور دائی سمجھا جاتا تھا دعوت اپنی زندگی کا مقصد سمجھ اس طرح ایک فوج میں مختلف عہدے و مناسب ہوتے ہیں ڈرائیور بھی ہوتا ہے سویپر بھی ہوتا ہے اسٹور کیپر بھی ہوتا ہے باورچی بھی ہوتا ہے لیکن ہر ایک فوجی ہوتا ہے فوجی جانا جاتا ہے فوجی سمجھا جاتا ہے تو اس وقت دنیا میں ان کی عزت تھی وقت تھی غلبہ تھا سرفرازی تھی ایسا اللہ تعالیٰ نے راج کرایا اور ایسا دلوں پر چھائی امت اور اس کا غلبہ ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے پچاس سال کے بعد ساٹھ فیصد زمین کے رہنے والوں کے دلوں پر پرانی قانون کی حکمرانی ہو گئی ساٹھ فیصد پانچ بر اعظم تک اسلامی قانون نافذ ہو گیا تھا پانچ بر اعظم تک اتنی بڑی اسلامی مملکت تھی چاروں رشید آسمان میں بادل اڑتے ہوئے دیکھتے تو کہتے ہیں بادل تو کئی برس تجھ سے جو نفع ہوگا میرے خزانے میں جمع ہوگا اونٹ بکریاں چلانے والے تھے وہ نہ ایٹم بند تھے نہ جیٹ طیارے تھے نہ بختر بند گاڑیاں تھیں گھوڑے اور اونٹ بھی ویسے نہیں دکھاتے تھے باغ بانی کشتیوں پر سوار ہو کر دلوں پر چھاتے چلے گئے فتح کرتے چلے گئے روزانہ کی فتوحات کا اوسط ایک اسلامی جغرافیہ نگار نے نکالا ہے روزانہ کی پچاس سال کی فتوحات کا یومیہ اوسط جو ہے تین سو اٹھہتر مربع میل آپ ذرا سوچئے مہینوں تک سوچنا چاہیے ہمیں کہ کیا تھے کیا ہو گئے کیوں تھے کیوں ہو گئے تین سو اٹھہتر مربع کلو نہیں مربع میل روزانہ پچاس سال تک تین سو پینسٹھ دن ہوتے ہیں ایک سال میں اسلامی مملکت میں اتنا رقبہ روزانہ بڑھتا ہے اور جب اس میں ہم اتنے ناکارا ہو گئے کہ ہمیں مشکل لگنے لگا ناممکن نہ لگنے لگا خطرناک لگنے لگا ہمیں پتہ ہی نہیں ہمیں ہمیں یہ کام کرنا بھی ہے ہماری یہ ذمہ داری بھی ہے اپنا دندا اپنا پیشہ اپنا تارو بھول گئی ذمہ داری تو کیا بات یہ اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی فیوز بل کی طرح کوڑے دان میں پڑے ہوئے بے وقت جو فرما رواں ہیں ہمارے ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں کٹ پتلی ہے حرم شریف میں ائمہ حرمین وہ وہ آیتیں پڑھتے ہیں جو وہاں سے دوسرے لوگ جو ہے وہ ہمارے حاکم جو بن گئے ہیں سر پر چڑھا دیے گئے ہیں وہ جو اجازت دیتے ہیں وہ آیتیں پڑھتے ہیں جو وہاں سے پابندی لگ جاتی ہے تو وہاں سے آیتیں پڑھنے پر پابندی لگ جاتی ہے حرم میں شریف میں بھی ہماری نہیں چل سکتی صورت حال یہ کیوں ٹو کوڑے دان میں پڑی اور کوڑے دان میں پڑی اوپر جو ہے چیز پر تھوکا جاتا ہے تو گندگی ڈالی جاتی ہے اگلا ڈالی جاتی تاج تھوڑے پہنا جاتے ہیں نئے دن کا اخبار ہاتھ میں لیتے ہوئے کب کبھی چھٹتی ہے کہ آج کی کون سی مین خبر مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کے لیے لگائی گئی تو صرف کوڑے دان میں ڈالنے کا قانون نہیں ہے پہلے نئی ٹیوب لائٹ لائی جاتی ہے پھر پرانی ٹیوب لائٹ پھینکی جاتی ہے اللہ تعالیٰ رب العالمین اور رب المسلمین نہیں ہے ہمارے بھروسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہدایت سے محروم کرنے والے نہیں ہیں اللہ نے اعلان کیا ہے وہ لدی ارس اللہ رسول ربو الدا ودی حق کے لیے روی کلی وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ محبوس کیا ہے اس کا اعلان ہے کہ دین دینا ادیان بادلہ پر غالب ہو ہر کچے ہر پکے گھر کے اندر اسلام داخل ہوگا سچے ربی کا ارشاد ہے قیامت کی ساری نشانیاں ظاہر ہوتی جا رہی روز روز نشانی زلزلوں پر زلزلے آئیں گے آج پھر زلزلہ آیا پچھلے دنوں ہندوستان ٹائمس میں خبر آئی تھی کہ پچھلے دو سال میں سینتیس زلزلے آئے لیے دس سال میں نہیں آئے تھے اس سے پہلے سے زلزلے جب جو تباہ کن زلزلے اور اب یہ انہیں دو سال کے اندر جو ہے دو اور آ گئے ایک آج آیا ایک چند دن پہلے آیا تھا زلزلوں پر زلزلے آئیں گے اور بھی بہت ابھی جیولوجیکل انسٹیٹیوٹ آف واشنگٹن ہے اس میں علم الافلاق پر بحث ہوتی ہے اور ریسرچ ہوتی ہے اس کے ڈائریکٹر ہیں کے سی کرسمس ان کی ایک تھیسز آ رہی ہے کہ ہمارا جو نظام شمسی ہے سورج سورج کے چاروں طرف سیارے گھوم رہے ہیں سیاروں کے چاروں طرف چاند گھوم ہمارے نظامی شمسی میں مریخ کا نمبر چوتھا ہے اور زمین کا نمبر ساتواں ہے سات سیارے ہیں اس میں تو چار سیاروں پر ایک ایک کر کے سورج ایک بار مغرب سے نکل چکا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ چھیاسٹھ سال چار مہینے کے اوسط سے بہت جلدی زمین پر سورج مغرب سے نکلنے والا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ قیامت کے قریب سورج مغرب سے نکلے گا اس وقت توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے تو قیامت اتنی قریب ہے یہی وقت ہے جب چوک سرجوک لوگ اسلام میں آ رہے ہیں ہر کچے ہر پکے گھر کے اندر اسلام داخل ہونے کے آزار ہو رہے ہیں بھیڑ لگی ہوئی ہے چاروں طرف جہاں دیکھیے وہاں اخبارات میں آئے ہندوستان کی پوری پریس میں یہ بات جو ہے ہوئی تھی انگریزی پریس نے بھی کہ ایسی پچاس ہزار گوری عورتیں برطانیہ میں آٹھ سال میں مسلمان ہوئی ہیں جن کے رجسٹریشن ہو گئے جن کے رجسٹریشن نہیں ہوئے وہ کتنی ہوں گی اور جو ہے وہ کتنے ہوں گے جو کالی کتنی ہوں گی مرد کتنے ہوں گے اس سے اندازہ ہوتا ہے خود ہمارے ملک میں بھی آنے والوں کی تعداد کم نہیں ہے جہاں کہیں معلوم ہو جائے کہ یہ کام ہوتا ہے لوگ بھیڑ لگ جاتی ہے اتنی بڑی لوگ آتے ہیں روزانہ مرکز میں گیارہ نومبر کو اس نومبر سے پچھلے سال نومبر کو مرکز میں مشورے میں یہ بات تھی کہ پورے ملک بھر میں اوسطن سو لوگ روزانہ نئے مسلمان چلہ تین چلے میں جا رہے ہیں اگلے روز میں نے اپنے ایک دوست سے سروے کرایا کہ ذرا معلومات کیجیے پورے ملک بھر میں جماعت کے ذمہ دار ساتھی تھے تو انہوں نے بارہ نومبر کو ساڑھے دس بجے مجھے فون کیا کہ آج صبح سے اب تک میرے پاس جو رپورٹ آئی ہے وہ یہ ہے ایک سو انسٹھ نئے مسلمان تین چلے میں گئے آر ایس ایس کا راشٹری ادھیویشن ہوا چھبیس دسمبر دو ہزار دس کو اس میں پہلی نشیز فکر مندی پر تھی کہ دلی میں کوئی گلی ایسی نہیں ہے جس میں کم سے کم ایک کنورٹڈ مسلمان نہ ہو ہر گلی میں ایک نو مسلم موجود ہے اتنی تیزی سے لوگ اسلام میں آ رہے ہیں بھیڑ لگی ہوئی ہے لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں جہاں پتہ لگ جائے وہیں بڑی حالت ہوتی ہے اب جب ان آنے والوں کے حالات کا سروے کیا جاتا ہے میرے دوستوں بزرگوں اور طلباء عزیز بہت خطرناک صورتحال سامنے آتی ہے اگر ایک ہزار لوگ کسی علاقے میں مسلمان ہوئے ہیں ان میں سے نو سو ننانوے کے قبول اسلام میں مسلمانوں کی کوششوں کو کوئی دخل نہیں ہوتا بلکہ وہ چیزیں اسلام کا ذریعہ بن رہی ہیں اسلام سے دور کرنے کا ذریعہ ہوں ایسے واقعات سنانے شروع کروں تو میں ہفتوں تک سناتا رہوں گا حفظے پر زور ڈالے بغیر حالانکہ میرا حفظہ بہت کمزور ہو گیا ہے کہ اسلام سے دور کرنے کا ذریعہ ہونا چاہیے تھے ہدایت کا ذریعہ بابری مسجد کو شہید کرنے میں سرگردہ طور پر لیڈ کرنے والے ایسے انتیس کار سیوک ہمارے ساتھ دعوتی کارواں میں شامل ہیں انتیس جن میں سے ستائیس کے بارے میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے ہاتھوں پر کم سے کم پانچ سو لوگ مسلمان نہ ہوئے یہ عامر میاں آندھرا کی اور ساؤتھ کے ہمارے ذمہ دار ہیں پانچ ہزار سے زائد لوگ اللہ کے شکر ہے ان کی دعوت پر مسلمان ہوئے ہیں ستاسی مسجدیں اب تک واگزار کرا چکے ہیں سو مسجدیں آزاد کرانے کی نیت کی تھی اس کے بدلے میں ستاسی اور عمر سینتالیس مسجدیں بنوا چکے ہیں نہیں ان سب انتیس کے انتیس کے قبول اسلام میں کسی خاندانی مسلمان کی کسی کوشش کو دخل نہیں ہے بلکہ سو فیصد بابری مسجد کی شہادت میں شریک ہونا ہی ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے حالات آئے ان پر مشکل آئی پریشانی کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا کسی کا حادثہ ہوا کسی کا دماغ خراب ہوا پھر سوچا غلطی ہوئی اسلام کو پڑھنا چاہیے اس میں وہ بھی ہیں لالا محمد عمر جو ہردوئی کے رہنے والے ہیں بابری مسجد کا تالا کھلنے سے لے کر وجے دیوس منانے تک پچیس لاکھ روپے اپنی جیب خاص سے خرچ کیے انہوں نے پچیس لاکھ روپے وجے دیوس یوم فتح مناتے تھے کہتے ترانوے میں جب میں نے یوم فتح منایا تو چار ہزار لوگوں کی دعوت کی اور تیئیس کھانے بنوائے حالات ایک اکلوتا بیٹا ایکسیڈنٹ میں مر گیا پھر وہ جو دو تین گودام جل گئے پھر اور حادثہ ہوا پھر اور حادثہ ہوا تو پریشان ہوئے اسلام پڑھنا شروع کیا سمجھ میں آ گیا دو ہزار پانچ نومبر دو ہزار پانچ میں اسلام قبول کرنے کو تیار ہوئے اور دو ہزار نو تک کوئی انہیں کلمہ پڑھانے کو تیار نہیں ہو چار سال دھکے کھاتے رہے جی نہ عامر کو معلوم ہوا تو یہ گئے پتا صحیح نہیں تھا تین دن تک موٹر سائیکل پر دھکے کھاتے رہے مل گئے میں جالنا میں مہاراشٹر کا ایک ضلع ہے وہاں آیا ہوا تھا وہیں شام کو اصل کے بعد میرے پاس فون آیا ہمارے ایک دوست کے ٹیلی فون پر انہوں نے کہا کہ لالا جی مل گئے ہیں میں نے کلمہ پڑھا دیا ذرا آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں صاحب مجھے لالا جی نے کہا کہ بہت بہت شکریہ باسطر صاحب آ گئے چار سال سے بھٹک رہا ہوں آج میری میری مراد پوری ہوئی اور مجھے ایک دفعہ آپ بھی کلمہ پڑھا دیے میں نے کلمہ پڑھایا کہ میرا نام بھی رکھ دیجیے میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے نام نامی پر عمر نام رکھا انہوں نے کہا کہ میں نے پچیس لاکھ روپے بابری مسجد کے تالا کھلنے سے لے کر شہید اور وجے دیوس منانے تک اس پر خرچ کیے ہیں اس گناہ کی تلافی میں پچیس لاکھ روپے کا چیک میں نے جو ہے ماسٹر عامر صاحب کو دے دیا ہے کہ میری طرف سے کسی ضرورت کی جگہ ایک مسجد بنوا دیں اور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مسجد بنانے والوں کی فہرست گرانے والوں کی فہرست میرا نام کاٹ کر مسجد بنانے والوں میں میرا نام لکھ لیں یہ اسلام قبول کرنے والے لوگ یہ میرے دوستوں یہ خود اسلام کسی طرح بھی آ رہے ہیں اسلام میں آ تو رہے ہیں خوشی کی بات ہے لیکن جو وجوہات ہیں وہ خود ہمارے لیے بہت بڑا الٹیمیٹم ہے لیکن اس کے ساتھ جو ایک انتہائی خطرناک پہلو جو سامنے ہے اور اس کو ہمارے میری آنکھ سے اور میرے چشمے سے آپ دیکھیں گے تو آپ بھی اسی طرح گھر چھوڑ کر در بدر رکے کھاتے پھر لیں گے اور یہی آپ تو چونکہ میں تو گاؤں کا آدمی ہوں دیہات کا آدمی تو بےحص ہوتا ہے جب مجھ جیسا بےحص گوار آدمی بے چین کبھی یہاں کبھی وہاں بھائی بھی آپ کی طرح تڑپتا پھر رہا ہے آپ جیسے لوگ باشعور گجراتی حضرات جو بہت باعث ہوتے ہیں آپ اگر صورت حال سے صحیح واقف ہو جائیں گے تو آپ کا حال تو مجھ سے سو گنا زیادہ بےتاب ہو جائے گا کہ وہ جتنی تیزی سراتی کے دیکھیے صرف جو جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں چھ جگہ وارننگ دی ہے وہی ان یس سب دل قوم گئی رقم سم ملا یقون ہم سال وہ اعراض کرو گے رکندانی کرو گے اب تمہارے محتاج نہیں ہے تمہاری جگہ ایسی قوم کو لا کر کھڑا کریں گے جو تمہاری طرح نہیں ہوگی تو جتنی تیزی سے یہ لوگ اسلام میں آ رہے ہیں بالکل اسی تیزی سے خاندانی مسلمان اسلام سے مرتد ہو رہے ہیں پہلے چھوٹی سڑکیں ہوا کرتی تھی آہستہ آہستہ ادھر سے ٹریفک چلتا تھا آہستہ آہستہ ادھر سے ٹریفک چلتا ہے اب جو سے ہو گیا ہے کہ بڑی سڑکیں بڑی موٹر ویز اور ہائی ویز بن گئے تو جتنی تیزی سے ادھر ٹریفک جاتا ہے اتنی تیزی سے ادھر ٹریفک آتا ہے ایسا حال ہو رہا ہے ادھر سے بھیڑ آ رہی ہے ادھر سے بھیڑ جا رہی ہے اسلام سے بالکل متوازی بات تو بالکل برابر تبدیلی دکھائی دیتی ہے ادھر سے آنے کے ادھر سے جانے کے ترازو کے دو پرڑے میں اسی معیار کا آدمی اسلام سے لا کر ادھر ڈالا جاتا ہے اور اسی معیار کا آدمی ادھر ڈال دیا جاتا ہے ہمارے یہاں ہندوستان میں ویمینس ہاکی کی سینٹر فارورڈ کھلاڑی تھی پریتی سبروال بہت ہی اسٹائلش کھلاڑی بڑے لوگ ان کے کھیل کے دیوانے تھے اور وہ کہاں کی رہنے والی تھی ہریانہ میں ایک جگہ جٹکھوڑ ایک گاؤں ہے جو دہلی کے شمال میں بالکل واقع ہے وہاں سینتالیس میں ایک بڑی تعداد مولا جاٹ مسلمان جاٹوں کی مرتد ہو کر آخری درجے میں اسلام سے چیمنے لگی ہے اس بستی کی جاٹ فیملی سے تعلق ہے ڈینمارک میں جا کر اسلام سے متاثر ہوئی ڈینمارک ایسا ملک ہے کہ نام مسلمانوں کے لیے اذیت کا ذریعہ ہے وہاں کی کھلاڑی انگریز کھلاڑی نے ان کو اسلام پیش کے سلسلے میں برقع اڑایا اور اسلام کے پردے کی حقیقت بتائی اور کچھ کتابیں دی پھر تلاش کرتی رہی اللہ نے کیا اسلام کی طرف آئیں تو کسی نے میرا پتا بتا دیا کلمہ پڑھنے کے لیے وہ وہیں آئی اوکھلا میں میں نے کلمہ پڑھایا حفیفہ ان کا نام رکھ دیا یہ چلی گئی کافی دنوں سے خواتین کا انٹرویو نہیں آ رہا تھا اس میں ویلسی مہینے میں تو کچھ بہنیں شکایت کر رہی تھی کہ آج بہنوں میں عورتوں میں آپ نے دعوت کا کام کرنا بند کر دیا ہے یہ کر دیا ہے تو میں نے سوچا ایک اہم خاتون ہے تو میں نے ان کو فون کیا تمہاری بہن تم سے بات کریں گی تو تم آ جاؤ میں گھر سے نکل رہا تھا تو میں نے دیکھا دستانوں اور موزوں میں ملبوس ایک خاتون برقعے کے ساتھ اندر داخل ہوئی تو مجھے یہ ہوا شاید مجھ سے ملنے آئی ہو کوئی بیچاری مجھے جانا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی میں نے اپنی بچی سے پوچھا بیٹا کون سا بہن ہے انہوں نے کہا بھی پریتی ہے پریتی سن کر چھڑ گئی پریتی کہہ رہی ہیں آپ بھی افیفہ نہیں کہہ سکتی اسلامی نام بیٹا تم کہاں سے آئے ہو آئی ہو کہ میں اپنے گھر سے ہی آئی ہوں تو گھر میں کیسے ایسے برقے ہوئے کہ ہاں میں نے اپنے گھر جا کر کہہ دیا ہے کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں اور میں اسلام اور شرعی پردے کے ساتھ اس گھر میں رہ سکتی ہوں اگر میرا شرعی پردہ آپ کو منظور ہو تو ٹھیک ہے نہیں میرے لیے اللہ کی زمین وسیع تو گھر والے جانتے ہیں ہاکی کی کھلاڑی ہے کوئی معمولی لڑکی تو ہے نہیں تو شروع میں مجھے سمجھانے کی کوشش کی لیکن بعد میں مجھ سے جو ہے سمجھوتا کر لیا یہ شرعی پردے کی بات سنی تو مجھے کچھ دیندار لوگوں کے جملے کانوں میں گونجے جنہوں نے مجھ سے کہا کہ فلاں جگہ ہم نے فلاں بچی سے تینوں نے الگ الگ یہ رشتہ کا پیغام بھیجا تھا اپنے لڑکے کا لڑکی بہت خوبصورت تھی خاندان بھی اچھا تھا پڑھی لکھی بھی تھی مگر بعد میں یہ معلوم ہوا کہ ان کے ہاں شرعی پردہ ہوتا ہے تو رشتہ واپس لے لیا کہ نبھاؤ مشکل ہے دیندار لوگوں کی بات بتا رہا ہوں یہ اپنے گھر میں جاٹ گھر میں شرعی پردے کے ساتھ رہ رہی یہ انٹرویو دے کر چلی گئی تو میرے پاس بجنور یہاں حضرت مولانا مرغوب الرحمان جہاں کے تھے محتم دارالعلوم دیوبند اور بھی بڑے بڑے علماء بڑے بڑے اساتذہ دارالعلوم دیوبند میں ابھی بھی ہیں وہاں کے وہیں کے بہت تاریخی قصبے کے ایک بڑے عالم دین کا میرے پاس فون آیا کہ ہمارے یہاں کی شہر کے جامع مسجد کے امام جو فلاں بزرگ کے پوتے تھے ان کی بیٹی ایک چمار کے ساتھ بھاگ گئی اور وہاں پھیرے پھروا کر ہندو ہو گئی اس سے شادی کر لی اور اس نے جو ہے باسکٹ بال کھیلنے لگی وہ جس سے تعلقات تھے وہ باسکٹ بال کی کھلاڑی تھا اپنے اس فرینڈ کے ساتھ باسکٹ بال کھیلنے لگے برقع چھوڑ کر ایک عالی نصب بڑے بزرگ کی پوتی باسکٹ بال کھیل رہی ہے اور یہ پریتی سبروال ہاکی کی کھلاڑی یہ جو ہے وہ برقے شرعی معاملے میں آ رہی ادھر سے جانے کی ادھر سے آ رہی بالکل متوازی تبدیلی ادھر سے یہ تو جزوی تبدیلی ہو رہی کلی تبدیلی کی وارننگ ہے علماء اس میں بھی گئے تبدیل قوم من تم گا کو ایک مثال سنا کر میں اپنی بات کہا کہ سنایا کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں مشرقی ملکوں میں جب حکومتیں یہ سوچتی ہیں کہ ضروری اشیاء صحیح طریقے سے نہیں بک رہی ہیں وہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں کم پڑ رہا ہے کال پڑ رہا ہے تو پھر راشن کی دکانیں کھولی جاتی ہیں اور جن پر نظر عنایت ہوتی ہے انہیں ڈیلرشپ کا لائسنس دیا جاتا ہے اور وہ ڈیلر راشن کو صحیح تقسیم کرنے کے بجائے خیانت کرنے لگے بلیک کرنے لگے تو پہلے وارننگ دی جاتی ہے نوٹس بھیجا جاتا ہے اور جب یہ سوچ لیا جائے کہ یہ لائق نہیں ہے تو لائسنس کینسل کر کے دوسرے لوگوں کو دے دیا جاتا ہے یہ انصاف کے مطابق قانون کے مطابق فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ختم نبوت کے صدقے میں اسلام کی دعوت کا لائسنس ہولڈر ہمیں بنایا تھا ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ لائسنس ہے ہم ڈرنے لگے کہ کتنا مشکل کام ہے کتنا خطرناک کام ہے مخالف ماحول ہے نازادگار طرح طرح کے واحد میں طرح طرح کے خیال آنے لگے اس میں تو وارننگ اور تمبی کا زمانہ ختم ہو گیا ایسا لگ رہا ہے جیسے لائسنس کینسل ہو گیا جی وہ تو آ گیا ہے ابھی چارج نہیں ملا الٹی گنتی چل رہی ہے اگر ہم نے اسی طرح غفلت کری اور مجرمانہ اسی طرح رہے ہم ظالمانہ اس پر پڑے رہے اور ہماری مجرمانہ غفلت کی وجہ سے چوبیس گھنٹے میں میرے بزرگوں دوستوں طلباء عزیز چوبیس گھنٹے میں ایک لاکھ چون ہزار لوگ دنیا میں مرتے ہیں ان ایک لاکھ چون ہزار میں سے ایک لاکھ چوبیس ہزار کفر و شرک پر مرتے ہیں یہ کون ہے ہمارے خونی رشتے کے بھائی بہن ہمارے نبی کی امتی ہمارے رب کے بندے ہیں انلکناک امید قرآن نے رشتہ بتایا ایک لاکھ چون ہزار میں ایک لاکھ چوبیس ہزار شدید پر مرتے ہیں ان ایک لاکھ چوبیس ہزار کے خواب میں بھی کسی مسلمان نے نہیں بتایا ہوتا کہ قلو لا الہ الا اللہ تصلو ان کے تصور میں بھی نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہیں مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا دھرم ہندوؤں کے لیے ہندوؤں کا ہی سمجھتے ہیں اسے لمبی عمر میں مرتے ہیں تو بہت دن تک دھرم پر رہے اس لیے براتے نکالتے ہیں براتے نکالتے ہیں یہ ہوتا ہے ناچتے گاتے جاتے ہیں بینڈ بجتے ہیں آتش بازیاں بجتی ہیں شادیوں کی طرح تقریبات ہوتی ہیں یہ ہوتا ہے ہمیں سب معلوم ہے کہ و شد کو مرنے والا ہمیشہ کی ضرورت میں جائے گا تو یہ جیو تو آ گیا ہے اب چارج دینے کی بھی تیاری ہو رہی ہے بالکل ایسا ہو چارج کی بھی تیاری ہو رہی ہے ایسا ہے اس کے لیے بھی تیار کیا جا رہا ہے بالکل ہمارے بھانجے کے بچے کی کتنا تھی میرا جانا ہوا ہے اتفاق سے بازی سے ملنا تھا مہندے دیکھا ختنے ہو رہی ہیں تو وہ ظریف المزاج ہے کہہ رہے خلیفہ جی نے ماموں دیکھے دو مندرہ مکان ٹھوک دیا ہے میں نے کہا اچھا ماشاء اللہ میں نے کہا خلیفہ جی کیا مکہ میں سیلون کھول لیا بیٹے نے حضرت میں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا اس بڑھاپے میں آپ نے کیسے کما لیا کہ دو منزلہ مکان بنایا کہ اتر کاشی میں گیا تھا چھٹیوں میں میں نے کہا تو پھر اتر کاشی میں کیا کمایا آپ نے کہ وہاں پر چھٹیوں میں پانچ سو ترپن بچوں کی ختنہ کی پانچ سو روپئے میرا ریٹ تھا بعض لوگ دو ہزار اس سے زیادہ بھی دیے اتر کاشی ہندوؤں کا تیرتھ ہے وہاں مسلمان نہ کے برابر ہمیں جانتا ہو تو میں نے کہا بھائی وہاں کہاں وہاں تو کوئی مسلمان رہتا ہی نہیں ہے اور پھر رہے بھی تو پانچ سو ترپن بچوں کے ایک دم تھوڑا ہی خطرہ ہو جاتی ہے کہا صرف ایک بچہ مسلمان آیا ترپن وہاں پانچ سو باون ہندوؤں کی خطرہ کی کیا مطلب سمجھ میں نہیں آئی بات انہوں نے بتایا کہ وہاں ایک بیماری پیدا ہو گئی تھی پیشاب کا انفیکشن اور ڈاکٹروں نے کہا کہ جان لیوا ہو جائے گی اس کا علاج صرف خطرہ ہے سب کی خطرہ کرا یہ مسلمانی ایک رکاوٹ تھی کیا اسٹیج پر لانے کی تیاری ہے اگر ہم نے نہیں سنبھالا تو ظاہر ہے کہ بالکل لیا طور پر دوسروں کو دینے کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے میں نے چھبیس قسطوں میں ایک مضمون لکھا ہے مرض کی دوائیں صلی اللہ محمد اس میں تاریخی شواہد کے ساتھ قرآن و حدیث کے درائل کے ساتھ یہ بات کہنے کی کوشش کی ہے کہ ملت کے تمام انفرادی اجتماعی سیاسی تعلیمی نفسیاتی مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے دعوت میں رکھا ہے سارے مسائل اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے تو ہمیں سخی بنایا تھا دائی تو مدھو بن گئے فقیر بن گئے فقیر کو ہمیشہ ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پھر اسلاف کسی عزت ملے خیر القرون کی طرح وقت ہو ہماری حکمرانی ہو دبدبا ہو تو اپنی پیالے کو پلٹ کر ہمیں کاسے کو تخت بنانا پڑے ایک شہر ہمارے عزیز نے کہا تھا بار بار سنایا کرتا ہوں بچہ کاسا الٹا کر کے تخت بنا کر بیٹھ گیا فقیر کا بچہ تھا سوچا کب تک مانگوں گا بہت دن ہو گئے بھیک مانگتے مانگتے اب مانگوں گا نہیں بس پیالہ پلٹ دوں گا پیالہ لینے والا بن گیا لینے والا نہیں پیالہ پلٹتے ہی تخت بن گیا بچہ کاسا الٹا کر کے تخت بنا کر بیٹھ گیا مدت بعد لگا اس گھر کی قسمت میں سلطان بھی اگر اسلاف کی سلطانی چاہیے تو ہمیں کاسا پلٹ کر اپنے دائیانہ مقام پر آنا پڑے گا امام مالک کا مشہور اشاد ہے اس امت کے بعد والے اسی راہ پر چل کر پلایا ہو سکتے ہیں جس پر چل کر پہلو نے پلا پائی اگر ہم یہ چاہتے ہیں اسلاف کی سے ہمیں عزت ہو تو واحد طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دائی بنا کر ہماری عزت اور غلبہ اور سب دبے کی علامت اور ضمانت بنا کر یہ دعوت کی ذمہ داری دی تھی ہم اس ذمہ داری کو ادا کریں کیا اچھا ہو کہ ہم دن بھر کے تکے آ رہے ہیں آپ بہت دیر سے میری باتیں سن رہے ہیں میں سنا کر چلا جاؤں آپ سن کر چلا جائیں دونوں کی تلفی ہے یہاں بیٹھ کر اللہ کے گھر میں ہم ارادہ اور وعدہ کرے اللہ اپنے کلام مقدس میں آپ نے جو ہمارا عہدہ جو منصب اور جس ذمہ داری کے ساتھ ہمیں دیا ہے اللہ اس کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ہم لوگ مجھے ہمارے قبلت کی وجہ سے دنیا میں ذریعہ رسوا ہو گئے ہم آپ کے گھر میں بیٹھ کر سچی توبہ کرتے ہیں اور آج عہد کرتے ہیں اللہ باقی زندگی آپ اس تعارف کے ساتھ اس پہچان کے ساتھ اس مشغلے کے ساتھ دنیا انسانیت کی خیرخائی میں نبی کی اتباع میں اسی درد اسی سوچ کے ساتھ اس کلمے اور ایمان کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کے لیے ہم باقی زندگی کو صرف کریں گے انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں کون کون کریں گے ہاتھ اٹھائیں سب کریں گے انشاءاللہ تو خواب میں کریں گے یا تصور میں کریں گے کیسے کریں گے آنکھ بند کر کے تصور کریں گے لالا راجپال جی اسلام قبول کر لیجیے نجات پا جائیں گے آنکھ کھولیں گے دعوت ہو گئی ایسا کریں گے یہ خواب دیکھیں گے اچھا سا دعوت کا کیسے کریں گے میدان میں جانا پڑے گا نا تو منزلیں کسی کے گھر حاضری نہیں دیتی راستوں پہ چلنے سے راستے نکلتے ہیں ہدایت تو اتری بھی ہے ایک آدمی کی ہدایت پر ایک آدمی کو تو انتخاب کرنا پڑے گا پہلے قدم کے طور پر انتخاب کیجیے میں فلاں آدمی کو اپنی مثال پر کوشش کر کے انشاءاللہ دعوت دے کر اسلام میں لانے کی کوشش کروں گا ایک آدمی کی ہدایت پر اتنے وعدے ہیں بہت سی حدیثیں ہیں دو حدیثیں آج کے ماحول میں انشورنس کے زمانے میں میں عرض کرتا ہوں تیری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے تیری نجات کے لیے کافی یہ فرمان ہے اور تیری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے جنت تیرے لیے واجب ہے انشورنس کا زمانہ ہے یہ انشورنس وہ انشورنس کمپنی وہ انشورنس کمپنی اب یہ انشورنس وہاں سے کمپنیوں سے آگے مدرسوں تک پہنچ گیا مفتیوں کے دارالفتہ پہ ہر وقت متوا یہ انشورنس جائز یہ انشورنس جائز کر دیجئے انشورنس کیوں کروانا چاہتا ہے آدمی حادثے سے بچنا چاہتا ہے حادثے سے بچے سب سے بڑا حادثہ کوئی پیش آنے والا ہے تو جہنم کا حادثہ انشورنس چاہیے تو نجات کا ہے اور یہ جو انشورنس کمپنی ہے ان کا خود انشورنس نہیں ہے کسی کا مر جائے ذرا سی دیر میں کل کو کیا انشورنس باقی انشورنس کا آگے تو صرف اللہ کو اور اللہ کے نے اپنے ریپرزینٹیو جو بنایا اپنے نبی سے مارکیٹنگ کروا رہے ہیں مائی وائی ان اللہ بھائی یو آر اس انشورنس کمپنی سے پکی کوئی انشورنس کمپنی نہیں ہے تو نجات کا انشورنس کرانے کے لیے نیت کیجیے کہ میں نے جو اللہ کے گھر میں ہاتھ اٹھا کر اللہ کو گواہ بن کر وعدہ کیا ہے اس کے پہلے قدم پر ابھی سے چل پڑا ہوں فلا آدمی کو میں اپنی وسال پر کوشش کر کے دعوت دے کر ایمان میں لانے کی کوشش کروں گا ایسے حالات سازگار ہیں ایک خاندانی مسلمان کو تین دن کی تشکیل کر کے وصول کرنا قبر اشر کی بات بتا کر زیادہ مشکل ہے اس کے مقابلے میں ایک خاندانی ہندو کو کلمے کی دعوت دے کر ایمان کی طرف لانا اسے قبر حشر کی بات کر کے جیسے نماز کی طرف جاتے ہیں ایسی توحید کی دعوت دیجیے اسے کلمے کی دعوت دیجیے اس کے بغیر نجات نہیں دو تین باتیں اور کر لیجیے یہی بیٹھ کر نام لے کر ہدایت کی دعا شروع کیجیے نام لے کر ہدایت کی دعا کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل متروک سنت ہے جو خواص امت بزرگوں میں بھی نہیں رہا رواج ہے کسی سنت پر عمل کرنے پر متروک سنت پر عمل کرنے پر سو بار شہید ہونے کا حدیث میں آیا تو اگر صرف اس دعا مانگنے پر سو بار شہید ہونے کا ثواب ملے گا ان شاء اللہ جب جب دعا مانگے اللہ اس کو آگ سے بچا دیے اللہ اس کو آگ سے بچا دیے تو طرح سے ہمدردی پیدا ہوگی کہ ایسا مر گیا میرا بھائی تو دو میں جلے گا اللہ کے نبی کی ایک سو اٹھائیس آیتوں میں اس درد اور سوچ کو قرآن نے محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا ہے کہ اللہ اللہ کباک النف اللہ ممنی نبی اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان لیا ہے یہ طرح ہمدردی دل میں پیدا ہو جائے گی تو آپ اس ہمدردی اور خیر خائی کے ساتھ دیکھیں گے تو ہدایت کے فیصلوں گھر میں سوچیں گے کہ مدعو کا دل میں طلب پیدا ہوگی پھر آپ اس سے ہمدردی کا اظہار کیجیے خیر خائی کا اظہار کیجیے اس سے جو ہے میری کتاب آپ کی امانت آپ کی سیوا میں ہے ہندی اور انگریزی اور گجراتی زبانوں میں محبت کی زبان یہ محبت بھری قوم ہے ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہندوستان کی مٹی سے محبت کو خوشبو آتی ہے محبت کے سامنے ڈھیر ہو جاتی ہے بس نہیں ہے ان کے چلتا ہو محبت کی زبان کے سامنے جو ہے بالکل بے بس ہو جاتی ہے اللہ کا شکر کتنے لوگ اسے پڑھ کر ایمان میں آئے ہیں اس سے پوچھئے پریوار کاروبار کے کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہیں اور مسئلوں کو حل کرنے کے لیے آدمی سب کچھ کرنے کو تیار ہوتا ہے دیکھو مالک سب کچھ کرنے والے ہیں ان کے نام ہیں ہادی اور رحیم سو بار صبح کو اٹھ کر اسنان کر کے کلی کر کے پیسٹ کر کے سو بار یا ہادی سو بار یا رحیم پڑھ لیا کرو اور پھر اپنا مسئلہ اپنے مالک سے سیدھا کہو یہ ہاٹ مین لائن ہے مانا بھی بتا دیا ہے کہ ہادی کے مارے منزل تک پہنچانے والا رحیم کے مارے سب سے زیادہ دیا کرنے والا رحم کرنے والا بچپن میں ایک روایت پڑی تھی جس کا ہادی اور رحیم سے اللہ کو یاد کرتا ہے اس نے خاتمہ اس کا اللہ کے ذمے ہے تجربہ چند دن کوئی غیر مسلم یا ہادی یا رحیم پڑھ لیتا ہے اللہ ہدایت کے راستے آسان کر دیتے ہیں ایک آدمی کو ہدایت مل جائے گی تو پھر آپ کو چسکا لگ جائے گا پہلی ڈیلنگ مارکیٹنگ اچھی ہو جائے گی اور نفع ملے گا تو پھر تو آپ اسی بازار میں جائیں گے بار بار جائیں گے اس میں تو بڑا نفع ہے تو ایک کے بعد ایک لگ جائے گا آپ نے یہ نیت کی ہے کہ دعوت کا کام ہم شروع کریں گے اور زندگی بھر ہم اسی کے لیے گزاریں گے تو اس کے پہلے قدم کے طور پر کس بھائی کو جو قریبی تعلق والے سب سے ہو کوئی اخبار دینے والا آتا ہو کوئی دودھ والا ہو نیت کیجئے کہ میں اپنے فلاں بھائی کو یا فلا ساتھی کو میں دعوت دے کر اسلام میں لانے کی کوشش کروں گا نیت کر لیجیے اور ہاتھ اٹھا لیجیے کس کی نیت کی ہے سب نے کی ہے نا تو سب اٹھا لیجیے سب نے سب نے نیت کی ہے تو سب اٹھا لیں سمجھ میں نہیں آئی بات میری آپ نے کیا نا کس کو دعوت دیں گے پہلے قدم کے طور پر کس کو سب اٹھا لے دانا ہاتھ اٹھائے ہوئے بائیں نہیں ہے نا ارے خیر میں آپ کھڑے ہو جائیں برائے کرو کس کو دعوت دیں گے ہم سب سے پہلے اچھا اس کا کیا نام رکھیں گے اسلامی نام بدلنا ضروری نہیں مگر مجھے ذرا اطمینان ہو جائے گا کہ آپ نے سچ مچ میں نیت کر لی ہے کیا نام رکھیں گے اسلامی مسلمان تو ہو ہی جائے گا ان شاء اللہ وہ جب کوشش کریں گے عبداللہ نام رکھیں گے پھر اس کو نماز سکھانے کے لیے دین سکھانے کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ چالیس دن یا چار مہینے جماعت میں بھیج دیں کتنے دن کی جماعت میں بھیجیں گے آپ سے چار مہینے کی چالیس دن کی یہ نیت تو کرنی پڑے گی نا پکا جیسی نیت کریں گے کتنے دن کی تین دن میں تو کچھ بھی نہیں سیکھ سکے گا چالیس دن کم سے کم یہ چار مہینے کتنے دن چالیس دن نا تو چالیس دن اکیلے جاتے ہوئے تو گھبرائے گا وہ پھر ساتھ جائیں گے انشاءاللہ ہمارے یہاں جماعت کے ساتھی ہوں ذمہ دار تو ان کا نام لکھ لیں ارادے میں انشاءاللہ ایک آدمی کے ساتھ جماعت میں جائیں گے جلدی سے جلدی پھر وہ آئے گا جماعت میں سے تو ہو سکتا ہے اسے ہجرت کرنی پڑے تو ہجرت کرنی پڑے گی تو اسے ایک انصاری بھائی کی ضرورت ہوگی جو اس کا تعاون کر سکے تو ان اس کے انصاری بنیں گے آپ نے ان شاء اللہ ساتھ گے آپ نے کس کی نیت کیا سر کیا نام رکھیں گے آپ کا اسلامی عبد الرحمان نام رکھیں گے پھر کتنے دن کی جماعت میں لے کر جائیں گے چالیس دن وہ چالیس دن چار مہینے نہیں جا سکتے تو چلیے چالیس دن کی پھر اس کے انصاری بنیں گے انشاءاللہ شاء اللہ مستقل ٹھیک ہے انشاءاللہ مفتی ہارون ہیں یہاں پر بھائی یونس بھائی یونس خان یہ کہیں گے اپنے ساتھیوں سے تو کر نہیں رہے پیچھے کس کی نیت کی ہے اس مجلس میں آپ نے اچھا اس کے کیا نام رکھیں گے اسلامی عبداللہ کتنے دن کی جماعت میں لے کر جائیں گے چالیس دن آج تو چالیس چار مہینے والا کچھ بنی نہیں رہا کیا بات ہے کچھ اڑتا تو رہے سب لوگ کیا بات ہے پھر اس کے انصاری بنیں گے انشاءاللہ سب نے نیت کر لی ہے نا اسلامی نام بھی رکھ لیجیے طے کر لیجیے اپنا اپنا اسلامی نام کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ نام رکھیں گے رکھ لیے سب نے نام تو کم سے کم چالیس دن نہیں تو چار مہینے ان کو جماعت میں لے کر جائیں گے یہ بھی نیت کر لیجیے اگر انہیں ہجرت کرنی پڑی تو انشاءاللہ مدینے کی انصاریوں کی طرح مواقعات کا حق ادا کریں گے اس کے حقیقی بھائی سگے بھائیوں سے زیادہ اس کے ساتھ خبر گیری کریں گے کریں گے ان شاء اللہ تب ہاتھ اٹھا لیجیے تھا ایک دفعہ پھر اٹھا لیجیے بس تاکہ اب پکی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی نا اب اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو پورے عالم کی ہدایت کے ذریعے بنائے میرے دوستوں نجات کا مسئلہ ہے میں تجربے کی بنیاد پر یہ کہہ رہا ہوں ایسے کب سے میں تشکیل کر رہا ہوں چھ سال سے اگلے گھر جانے سے پہلے پہلے مجھے کچھ نہ کچھ اطلاعیں ضرور مل جاتی ہیں کہ آپ ہم نے جو کل ارادہ کیا تھا وہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور فلاں دل سے جماعت میں جا رہا ہے بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے میں بتا رہا تھا کہ میں ملاوی میں تھا بات کر رہا تھا میں ہمارے جو مین میزبان تھے وہ اٹھ کر چلے گئے میں نے اس میں خاص طور پر یہ بات بتائی کہ مفتی محمود صاحب نور اللہ وقت نے بتایا کوئی شخص کلمہ پڑھنے آیا آپ چھتے والی مسجد کے باہر ملا کہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں آپ یہ لے گئے کہ حضرت کے پاس اندر پڑھائے نکلنا جتنی دیر آپ نے اندر جانے میں لگائی اتنی دیر آپ اس کے کفر پر راضی رہے حضرت نے فرمایا راستے میں آپ کی موت آ جائے گی تو آپ کی کفر پر آئے گی اتنی تاکیب کی گنجائش نہیں ہے آپ نے تو مفتی فاروق صاحب نے تو مجھے اپنی مرتبہ ہی بتایا کہ کھڑا تھا کوئی اور اس نے بٹھا دیا آپ بیٹھ جاؤ گے کلمہ پڑھ لو تو جتنی دیر بیٹھنے میں تاکیب کی اتنی دیر میں اگر آپ کی موت آ جائے گی تو کفر پر آئے گی اتنی تاکیب کی گنجائش یہ بات کہہ رہا تھا میں تو وہ اٹھ کر چلے گئے مجھے عجیب سا لگا یہ مین میزبان ہے یہی اٹھ کے چلے گئے مجلس سے وہاں کھڑے ہو کر فون کرنے لگے ایک فون کیا پھر دوسرا فون کیا تھوڑی دیر تک کھڑے رہے ہو میں نے کہا کیا مشکل ہو گئی کو اچانک کوئی فون آیا میں بھی ڈر اچانک ایک اسٹار لگا ہوا ایک ملٹری افسر آیا تو وہ میرے پاس ایک دم چینتے ہوئے مجمے کو اسے لے کر آئے تو میں ایسے مزاح میں کہنے لگا بھائی میں نے تو کوئی بات ایسی نہیں کہی نہیں ملٹری والوں کو بلایا آپ نے میں تقریب میں کوئی ایسی بات تو نہیں کہی میں نے انہوں نے کہا میں پرسوں میرے پاس آئے تھے اور کہہ رہے تھے مسلمان ہونا چاہتا ہوں میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے سوچیں گے کچھ کروائیں گے تمہارے مسلمانوں ہونے اب جب آپ نے بتایا تو مجھے خیال ہوا اس کی موت آ گئی میری موت آ گئی تو ہم تو دونوں بھی خطرے میں ہیں میں نے ان کو بلایا اور اب مجھے حضرت آپ کے کہنے سے اتنا ڈر لگ گیا ہے کہ اب مجھے اس کا بھی اطمینان نہیں کہ آپ تقریر پوری کریں گے تو اس کے زندہ رہے گا نہیں اس لیے پہلے آپ کلمہ پڑھا دو بعد میں اپنی تقریر کرنا تخریق ختم ہونے سے پہلے پہلے اطلاع ہونی ہو گئی یہ بات ایسے حالات سازگار ہے آپ چوبیس گھنٹے فارغ کریں کوئی کام کرنا ہوتا ہے چھٹی رہتے ہیں گاڑی ٹھیک کرانی ہے یہ کرانی ہے آج رات کو اللہ کے سامنے روئیے گڑ گڑائیے ہیڈ آفس سے اپروول کرائیے اور پھر آپ صبح کو اس کی خوشامد کیجیے اگر آپ سنجیدگی سے اس کو اپنا ذمہ داری سمجھ کر کوشش کریں گے تو جن لوگوں کی نیتیں کی ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد کل تک مسلمان ہو جائے گی پھر ایسے میں ہم انہیں دو کی طرف جانے دیں اور اسی طرح جلنے دیں کیسی نا انصافی کیسے ظلم کی بات ہے اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ آپ سنجیدگی سے اس کو لیں اور سنجیدگی سے اس کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی صحیح سنجیدگی کے ساتھ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق دعا کر لیں اللہ الحمد اللہ کرفی اللہ صلی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا واهد بنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ارنا عمرنا مع الصبر کریم ہماری اطلاع سے فرما دی آپ نے اپنا احسان فرما کے خیر امت کا فرق بنایا اور دعوت کو ہمارا منصبی فریضہ قرار دے کر ہمارے عزت کا غلبے کا انتظام رب کریم من منصبی فریضے کو بھول جانے کی وجہ سے دنیا میں رسوا ہو گئے تب کے ذکر الب سے سچی کی توفیق نصیب فرما دی ہمیں اپنے دعوتی منصب کا صحیح شعور نصیب فرما دی اور اس توبہ کے قلعے اور بڑھانے کے طور پر ہمارے بھائیوں کے اجلاس اور مادہ کو قبول فرما دیے ہم سب کو دعوت کے لیے قبول فرمانا ان ارادوں اور وادوں کو اور ان آکے کھڑے کیے ہوئے ہاتھوں کو کوہے ہم کو بولیے تو مقبولیت سے والا بات فرما دیے اور جن جن کے لیے نیتیں کی ہیں ان سب کو ہدایت کیا فرما دی سنجید کی سے درد مندی کے ساتھ ان پر کوشش کی توفیق نصیب فرما دی ان سب کو ہدایت یاد فرما کے دعوتی حوصلہ افزائی کے ذریعہ بنا دی اور ملائے گریب سب کے قلوب اسلام کے لیے اونچا فرما دی اس کے لیے حاضری نے فرما ان کی دھڑکنوں کو قبول فرما لیے ان کی فکروں کو قبول فرما لیے ان کی سانسوں کو قبول فرما لیے ان کے لفظوں اور قدموں کو قبول کروا لیے ربیض ادارے کو قبول فرما لیے ادارے میں پڑھنے پڑھانے والوں کو چلانے والوں قائم کرنے والوں کو قبول فرما لیے اس سے محبت کرنے والوں کو ادارے ان کی حقوں اور حالتوں سے معلومات دی ہر طرح کے شروع و ختم سے ادارے کی حفاظت کے فیصلے کروانی آج میں نے ہر جگہ پریشان ہر پریشانیوں کو دور فرماتی ہے بیماروں کو شفای کا میرا نصیب فرماتی ہے ان لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہمارے اوپر حق ہے ہمارے اوپر تمام جائے مقاصد میں کر نصیب فرماتی ہے ہمارے دعاؤں کو سے قبول فرما دواؤں اللہ عمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك شر ما استعاذك من النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان مالك الولاء ولا حول ولا قوه الا بالله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله